بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول اما بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے یعنی تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے اور جب تک انسان کے نفس کی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی تو اس کے اعضا بھی نفس ہی کے کہنے پر چلتے ہیں یعنی انسان کو اسی راہ پر لے چلتے ہیں جو اس کی ہلاکت کا سبب ہے یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھا اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ غالباً ساتویں مجلس ہوگی نفس کے متعلق اور بیان کا منشا یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ بیان سن کر واہ واہ کر کے چلے جائیں بیان اس لیے ہوتا ہے کہ اس پر عمل کریں تمام صحابہ کی یہ ایسی سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات سن لیتے اسی وقت سے عمل شروع ہو جاتا چاہے نفس پر کتنا بھی شاخ گزرے علماء نے بہت بیان کیا بار بار بیان کیا صرف اشارہ کرتا ہوں کہ شراب ان کی گٹی میں لیکن جب حکم آ گیا یہ حرام ہو گئی تو ہاتھ اٹھا تھا منہ کے قریب لے جا رہے تھے تو وہیں اسے رکھ دیا یہ آپ نے سنا ہے نا بار اور جن کے منہ میں تھی حلق میں نہیں اتری تھی انہوں نے فوراً کلی کر دیا اور اس کے بعد اس کو حلق میں نہیں اتارا کہ میری اتنی محبوب شے کے بارے میں حرام کا فتویٰ آیا ہے یہ میرے منہ میں جا چکی ہے اور کسی کو پتا نہیں کسی کو پتا نہیں اس لیے یہ تو پی لو اتنا انہوں نے نہیں کیا کیونکہ نبی کے حکم کے مقابلے میں نفس کو فوراً دبا دینا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے انہی مجاہدات کی وجہ سے صحابی صحابی بن گئے کہ و کال نہیں کیا ہمارے یہاں معاشرت میں چلتا ہے نہیں چلتا ہے ہماری طبیعت ہے نہیں چلتی ہے اس سے کچھ نہیں بس کہا آپ علیہ السلام نے فرمایا اور انہوں نے عمل کیا اگر کوئی یہ سمجھے کہ سب مرضی کے مطابق اتری تھی تو بہت بڑا دھوکہ ہے صحابہ کے زمانے میں جو باتیں کہی گئیں سب مرضی کے مطابق کہی گئی تھی تو بہت بڑا دھوکہ ہے اہل علم بیٹھے ہیں سب طبیعت کے خلاف کہی کہا گیا سب سے بڑی طبیعت کے خلاف جو بات کی کہی گئی تھی قولو لا الہ الا اللہ کہی گئی تھی پورے معاشرے کے خلاف طبیعت اسی میں رسی بسی اسی میں پلے اسی میں بڑھے تین سو ساٹھ بت اپنے آنکھوں سے دیکھا خانے کعبہ کے اندر لیکن جب کہا ہم نبی آپ کے ہو گئے اللہ ہم آپ کے ہو گئے تو کہا آپ نفس سے ہم چھوٹ گئے کتنا بھی نفس کو برا لگے گا ہم اس کی ایک بھی نہیں سنیں گے میرے دوستوں بزرگوں اگر کسی کو اشکال ہوتا ہو کے صحابہ سے جو گناہ صادر ہوئے اللہ کی قسم وہ شریعت کی تکمیل کے لیے کرایا گیا ہے ورنہ صحابہ تو اللہ نے ایسا بنایا کہ ان کے جیسا کسی کو بنایا نہیں انبیاء کے بعد جو جماعت بنائی گئی ایسی جماعت کی کوئی جماعت کوئی فرد ہو ہی نہیں سکتا ویسے سوچو تو صحیح چرا گٹی میں ہے حلق میں کے پہنچنے کے ایک دم قریب ہو گئی منہ میں چھپی ہوئی ہے کسی باہر کسی کو خبر نہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر پہ تنہا پی رہے ہیں اگر نگل جائے تو کسی کو پتہ نہ چلے لیکن یہ کیسے ہوگا جب نبی نے کہا کہ حرام ہو گئی تو حرام کام چھوڑا جائے گا کتنی دفعہ کہا جا رہا ہے بدنگاہی حرام ہے غیبت حرام ہے حسد حرام ہے کینا حرام ہے کتنے خود بینی خود نمائی خود ستائی خود رائی اپنے کو سمجھنا کسی کو حقیر سمجھنا حرام ہے حد تو ہو گئی ہماری ایمانی سطح کہاں گئی کہ تراوی کے مسئلے میں اتنی دفعہ سنا ہے میں تو سن میں تو سناؤں گا بھائی میں سناؤں گا وہ فسدا والی کیا آیا تھا مجھے شاہد صاحب فسدا فسدا بیما تو عمر ایسے ہی اس کا کیا مطلب کوئی بتائے ہاں اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام فرما دیا آپ کو جو حکم دیا گیا اسے کھول کر بیان کیجئے آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے کون مخالف ہوگا کون موافق ہوگا قرآن کہہ رہا ہے تو یہ کیا بیان کرنے کی چیز نہیں ہے ہم ایمانی سطح پر کہاں گئے ہمیں سمجھنے تو آئے کہ اتنے فتوے ہیں اتنے فتاوے ہیں کہ کیا ان کو نہیں مانتے ان کو نہیں مانتے دیکھیے پہلے تو مفتی صاحب کی عبارت سن لیجئے اور بہت دفعہ سناؤں گا جب تک نہیں چھوٹے گی جب تک بولتا رہوں گا اور گالیاں سنتا رہوں گا کیا حرض کی بات اس میں کوئی حرض کی بات شکیل کہتا ہے بے پڑھا لکھا کہتا ہے تو آپ نہ مانی لیکن اگر شکیل وہ عبارتیں سنائے جو اہل دیوبند کے بڑے بڑے لوگ تھے ایسے بڑے تھے کہ دنیا مانتی اگر ان کی نہیں مانیں گے تو پھر مانیے نہ مانیے آپ جانیے شکیل کا انکار نہیں کیا آپ نے اللہ کی شریعت کا انکار کیا ہے وہ تو اس لیے کہوں گا تاکہ یہ زخم کدیرا جائے کسی کو مہم پٹی کی توفیق ہو جائے تو ہو جائے ورنہ اگر گالیاں بکنا ہی دستور بنایا ہے برا کہنا تو میرا تو کوئی نقصان نہیں اللہ کی قسم نیکیاں ملتی ہیں نیکیاں کرو حسد جتنی کرنا ہے جتنی برائی کرنا ہے کرو جتنی گالیاں دینا ہے دو میرا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے میرا کیا نقصان ہے مجھے تو سراسر فائدہ پہنچ رہا ہے میرے تو آپ کی نیکیاں ملنی جو ہماری برائی کر رہے ہیں ہمیں آ, آ, ان دشمن ان لوگوں کی جو میرے خیر خواہ ہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے ہم کو بھی اور ان کو بھی یہ ہمیں جو گالیاں بکتے ہیں سمجھتے ہیں ہم کیا دے رہے ہیں ہمارے خلاف کہتے ہیں سمجھتے کیا دے رہے ہیں ہمیں اپنی ساری کرائی نیکیاں دے رہے ہیں نیکیاں ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ بھیجو نا جتنی بھیجنا ہے ہم تو بہت خوشی ہوں گے دنیا کماتے تھے کچھ دن کمانے کے بعد جب کمانے کے لائق نہیں دس بارہ سال پندرہ سال کا عرصہ گزر گیا مجھ سے کوئی کام دندا ہوتا نہیں دوست احباب اللہ نے مخلص دے دیا بھائی بھتیجے اچھے دے دیے ایسے کہ جو مجھے میرا خرچہ بیچ دیتے میرا کام چل جاتا ہے دنیا تو میری چل گئی تھی آخرت کا مسئلہ تھا کہ جب بیماری لگی تو دین کے بھلا کام بھی مجھ سے کچھ نہیں ہوتا جماعتوں میں چلا پھرتا تھا بہت چلتا تھا لیکن وہ بھی نہیں چلا جاتا مجبوری بیماری ایسی لگی اب نیکیاں کہاں سے آئے تو اللہ نے ایسا راستہ بنا دیا کہ لو بیٹھے بیٹھے گھر مقبول نیکیاں دوں گا کیسی دوں گا مقبول نیکیاں لیتے رہو بیٹھے کماتے رہو تو ہم تو نیکیوں کے سیٹ بن رہے گالیوں سے ہاں؟ کرو جتنی مخالفت کرنا ہے کہیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلاۃ السلام سے اپنے محبوب سے کہہ دیا کہو صاف صاف کھول کر کہو پرواہ مت کرو ان کی کچھ بھی کہیں اس لیے ہم تو سنائیں گے اور بار بار سنائیں گے اور لوگ توبہ کر رہے ہیں الحمدللہ کئی لاکھ آدمی ایسے ہو چکے جو اس آٹھ دس سال کے عرصے میں سنتے سنتے سنتے انہوں نے توبہ کیا اور ایسی طرح بھی پڑھا بغیر پیسے والی اس لیے اس کو پھر سن لیجئے آج کل ماحول و معاشرے میں جو غیر شرعی چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ رواج پا رہی ہیں ان میں تراوی میں تراوی میں قرآن کریم سنانے کی اجرت لینے اور دینے کا مسئلہ بھی ہے غیر شرعی غلط چیزوں کا وہ عموم جس میں اہل علم اور دیندار طبقہ مبتلا ہو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے بدقسمتی سے تراوی کی اجرت لینے میں زیادہ تر یہی طبقہ مبتلا ہے حالانکہ اہل علم کا اجماعی فتویٰ ہے کہ تراوی میں قرآن کریم سنانے کی اجرت لینی اور دینی دونوں حرام اور ناجائز ہے چاہے شرط لگا کر لی جائے یا بغیر شرط کی لی جائے ابھی ایک شہر میں بچہ گیا نام لینے میں کیا آ رہا ہے نام لینے شہر کا نام لینے میں کیا آ رہا ہے جہاں ہے وہ سب جانتے ہیں سب شہروں میں ہو رہا ہے ہاں؟ وہاں ایک مفتی صاحب نے ایک بچے کو کسی کو کہا دیوبند یا مظاہر میں کہ کوئی بچہ ایسا ہو اچھا قرآن پڑھتا ہو تو بھیجو بچے سے مراد وہاں بڑی عمر کا بچہ جو فارغ ہے بالغ ہے یہیں بیٹھا ہوگا یہ بیٹھا ہے یہاں پر اب اس کی عمر ہی کتنی ہے لیکن یہ ہے کہ شریعت میں پڑھا سکتا ہے شریعت کی روشنی میں بالغ ہے بچہ تو وہاں گیا تو وہاں پر کہنے لگے کہ مفتی صاحب جنہوں نے بلایا تھا کہ پندرہ ہزار روپیہ ملے گا مطلب کہ منظور ہے نا تم کو پندرہ ہزار اتنے چھوٹے سے تو پندرہ ہزار تو بہت ہو جائے گا بڑا ہوگا بیوی بچے والا ہوگا تو زیادہ دیا جائے گا تم تو اتنے سے تو ہو تو اس بچے نے کہا میں قرآن بیچنے تو آیا نہیں ہوں تو بہت خفا ہو گئے میں مفتی ہو کے بول رہا ہوں تم کہتے ہو قرآن ہاں۔ دیکھیے یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جن غلط چیزوں میں اہل علم اور دیندار طبقہ مبتلا ہو اس نے کہا نہیں پڑھائیں گے ہم تو غصہ ہو کے وہاں سے بگاتے گیا خود ہی ہٹ گیا کہ جاتا ہوں کہیں اور گیا تو وہاں بھی جگہ نہیں ملی تو ہمارے دوست جاوید ان کو کوئی ایسا مل نہیں رہا تھا ان کی طلب صادق تھی تو اللہ نے ان کے لیے بھیج دیا انہوں نے کہا بھائی تم سنا دو چلو اور اس نے بغیر بچے کو سنا دیا کھاتا وہ بھی ہے پہنتا وہ بھی ہے ہمارا تھوڑی ہے سنا دیا اور آ گیا الحمد یہاں بھیج دیا اللہ پاک میں جاؤ وہاں اور تمہاری تائید میں بات کہی جائے گی تم تم بدل نہ ہونا تم یہ مت سوچنا میں بچہ ہوں لوگوں نے ایسا کہہ دیا مفتی صاحب نے ایسا کہا تمہاری تائید میں بات سنائی جائے گی اور بہت سارے مفتی کی بھی سنائی جائے گی تو یہ ہو گیا ہے حال باتیں تو بہت سخت سخت آئیں گی اس لیے کہ میں تو بہت دعا مانگ کر آتا ہوں زمزم پی کر آتا ہوں اس وقت پیا نہیں یعنی رات کو ایڈوانس سے پی لیتا ہوں بولے ابھی پی گیا ہے کیا رات میں ایڈوانس سے پی لیتا ہوں زمزم اس سے پیتا ہوں پھر اہلیہ سے دعا کرواتا ہوں ہاں اللہ سب کو نیک سالے اہلیہ دے دے اور جس کی ہے اس کو دے نہیں اسی کو نیک بنا دے ہاں نہیں تو مسئلہ دوسرا بھی کھڑا ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہاں۔ اچھا مجلس میں گئے دعا مقبول ہو گئی تو دو اہلیہ ہو گئی نہیں دو اہلیہ کی دعا نہیں کر رہا ہوں اہلیہ پرانی ہے اسے اگر خراب ہے تو نیک بنا دے اور خراب ہی ہے آج کل تو سب شوہر سارے نیک بیوی ساری خراب بیوی ساری خراب شوہر سارے شوہر کو ڈانٹنے کا اور بیوی کو سننے کا حکم تم سنتی رہو ظلم اب تم کہو گے شعر و شاعری اور گانا سناتے ہیں زندگی اسی میں کٹ گئی بیوی کی شاید ان کا آخری ہوگا یہ ستم ہر ستم یہ سمجھ کر سہ گئے ہے نا آپ لوگوں نے سنا نا گانا یہ ارے پندرہ سال بیس سال پہلے پچیس سال پہلے سنا ہوگا نا یہ سب تو یاد رہتا ہے خوب نا ہاں۔ دیوبند کے ایک فارغ بڑے عالم اللہ والے میرے یہاں تشریف لاتے تھے ابھی ان کا انتقال ہوا اللہ ان کی مفرت فرمائے بہت کچھ سکھایا انہوں نے مجھے لیکن سیکھ نہیں سکھا بہت کم سیکھا فرما دے کہ ہمارے ایک استاد ہیں ابھی حیات ہے جس کو انہوں نے کہا تھا بات تیس سال پرانی انہوں نے کہا ہمارے استاد ان کے پڑھنے کے زمانے میں وہ مثالیں گندی دیتے تھے کہنے لگا میں نے ایک دن کہا کہ حضرت دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں آپ یہ گندی مثال کیوں دیتے ہیں کہا ذہن اتنا گندا ہو گیا کہ گندی مثالوں سے سمجھے گا اچھی مثالوں سے سمجھے گا نہیں اس لیے گانا سنتے سنتے اتنے عادی ہو گئے کہ یہ بات اسی سمجھ میں آئے گی ہاں؟ شاید ان کا آخری ہوگا یہ ستم ہر ستم یہ ہم سمجھ کر سہ گئے سنا ہے نا آپ لوگوں نے گانا یہ ابھی بات کے بچوں نے تو نہیں سنا پرانا ہو گیا نیا گانا چاہیے ہر بیوی کا یہی حال ہے گھر میں اللہ ماشاء اللہ چند بیویاں ایسی ہوں گی جن کے شوہر پیار سے رہتے ہوں گے ورنہ یہ ستم تو ہر گھر میں ڈایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ظالم کو خدا کا تعلق نہیں ملا کرتا ظالم نمازی بھی ہے مگر خدا کے تعلق سے محروم حاجی بھی ہے زکاتی بھی ہے نمازی بھی ہے لیکن اللہ کا تعلق نہیں ملتا اس لیے کہ ظلم کے ساتھ خدا ملا نہیں کرتا تو یہ سنا رہا ہوں نا کہ مانیں گے نہیں مانیں جو نہیں مانے گا اپنی قبر میں مر کے جائے گا اس کو ماننا تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اتنی مانیں گے اتنی نہیں مانیں گے میں نے اس کے پہلے بہت پہلے ایک مثال دیا تھا اللہ کی توفیق سے مجھے تو کچھ آتا نہیں کہ کسی کا نکاح ہو گیا بہت ڈھونڈ کر تلاش کر کے اچھی بیوی مرضی کے مطابق اچھا خاندان سب مل گیا میاں بھی دونوں خوش ہفتہ گزرا دس دن گزرے مہینہ گزر گیا اور شروع شروع میں شادی ہوتی ہے تو بچیاں اپنے گھر میکے جانے کے لیے ذرا بے چین سی رہتی ہیں کہ گھر چلی جاتی اس کا مطلب نہیں کہ شوہر سے محبت کم ہے شوہر کی محبت الگ ہے ماں کی محبت الگ ہے کچھ ساس کے بارے میں سننے میں آیا جسی سے اس کے سمجھ میں آیا یہ سب سنتا رہتا ہوں کیا کروں سنانے والے یہی سناتے ہیں ان کے پرابلمس ہیں حضرت میرے کچھ پرابلمس ہیں اچھی بات ہے تو میں کیا کروں آپ مجھے وقت دے دیجیے میں نے کہا مجلس میں وقت تو دیتا ہوں میں الگ سے وقت دیجیے ہاں یہ اسپیشل ہے ان کو الگ سے وقت دو تم فون پہ بات کرو تو کہتے ہیں مل کر بات کروں گا میں نے کہا جب ملوں گا نہیں تو بات تو ہوگی نہیں فون پہ ہی کرو کچھ اشارے کرو کیا کہو کرو گے تو سب کا ایک ہی دو اشارے کیا اشارے دو گے ایک ارے کیا کرے دھندا بہت اچھا چلتا تھا مگر آج کل کسی نے کچھ کر دیا ہے ہاں تو پھر میں کیا کروں آپ کے دندے کے لیے میرا دھندا چھوڑ کے تو آپ کو دھندا کرنے آؤں گا نہیں میرے دھندے سے مجھے فرصت نہیں ہے یہی میرا کام ہے جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں میرا یہی اصل دھندا ہے دوسرا دھندا تو ہے نہیں آپ کا چل رہا تھا تو کیوں رک گیا وہ آپ دیکھیے کسی نے کچھ کرا دیا انہوں نے کہا آپ ہی نے کچھ کر دیا فجر کی نماز پابندی سے مسجد میں ہوتی ہے جماعت کے ساتھ حضرت ویسے تو اب ویسے تو کیا سوال ہے ابھی جواب اس کا تو سیدھا سا اس میں ویسے تو کا کیا مسئلہ ہے ابھی جب تم ہم کو ہی بنا رہے ہو ابھی ہم سے مشورہ بھی لے رہے ہم کو بنا بھی رہے حضرت ویسے تو ویسے تو کیا مطلب صاف صاف کہو کہ یہاں سوتا ہوں بجر کی نماز پیدا کرتا ہوں یہ ویسے تو کیا لگا رہے ہو تو ویسے تو کو ویسے ہی جواب مل جاتا ہے ایک مسئلہ تو روزی کا رہتا ہے روز یہی اٹکا ہوا ہے روزی کا ہاں؟ ایک لڑکے نے ایک بزرگ سے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے میری روزی کا مسئلہ حل ہو جائے اچھا کتنا بڑا گھر ہے لوگ چھوٹا سا ہے کتنے لوگ ہیں کہا چار پانچ آدمی ہیں کہنے کہ اتنی بڑی دنیا اللہ چلاتا ہے تیرا گھر نہیں چلا سکتا انہیں سے کہ جو چلاتا ہے اس سے تو نے رشتہ خراب کر لیا اسی سے کہ اتنی بڑی دنیا چلاتا ہے تیرا گھر نہیں چلائے گا کیا تو ایک تو یہ رہتا ہے کہ میرا دھندا ہو گیا مندا اس لیے بیگ والے کو دیکھ کے نہیں دیتے ہیں چندہ جہاں دیکھے کترا ہے اور بازو کو تو بخار چڑھتا ہے میں بیگ لے کے چلتا ہوں نا مولانا نا رمضان کے مہینے میں کہیں سے گزرتا ہوں اور ادھر کوئی پہچان والا کھڑا ہوتا ہے کوئی اسٹیٹ کا آفس ہوتا ہے دکان ہوتی ہے ہوٹل ہوتا ہے اور میں نے وہاں سلام کیا تو پریشان ہوتا ہے یار یہ کہہ نہیں دے کہ چندہ دلاؤ تو اتنی دنیا دیکھا ہے میں نے بھی میں بھی اس سے کہہ دیتا ہوں بے فکر رہو میں چندہ یہاں نہیں لوں گا میں آگے جا رہا ہوں تو ذرا اس کے چہرے کا رنگ سے ٹھیک ہو جاتا ہے ایسی زندگی تھوڑی گزر گئی اللہ والوں کے پاس کچھ نہیں دیکھا کچھ نہیں سمجھا خاک کھانا کیا جس کے مال کو قبول ہی نہیں کیا وہ چندہ کیا دے گا وہ کیا دے گا اس کے مال کو قبول کیا اور دل کھول کر دے گا تو لے جاؤ بتاؤ صحیح چھوڑو باتیں بہت ادھر ادھر دوسرا فون آتا ہے ایک فون آتا ہے کیا روزی کی پریشانی اور دوسرا فون آتا ہے بیوی کے ساتھ جھگڑا بس مسلمان کے ذمہ دو ہی کام رونا رہ گیا رونا دو ہی ہے یہ کبھی نہیں روتا کہ میرا خدا ناراض ہو گیا کہ کچھ ہے یہ کبھی نہیں روتا آئے آئے میری نماز اتنی خراب ہے کیوں نہیں بنتی ہے یہ کبھی نہیں روتا کہ قرآن ابھی تک سیکھا نہیں سیکھ کر پڑھنا آ گیا ہوتا تو کتنا اچھا میں پڑھ لیتا اس لیے سیکھوں گا جو سیکھ چکا ہے غلط پڑھتا ہے الٹا سیدھا پڑھتا ہے وہ اس کا رونا روتا نہیں کہ کہیں جا کے صحیح قرآن پڑھ لو رمضان کا بیسواں روزہ ہو گیا خراب گزر گیا روتا نہیں کہ اللہ رمضان کمائی کا سیزن تھا میرا تو پورا سیزن ہی خراب ہو گیا کیا کروں رونا جس بات کا رونا تھا اس کو چھوڑ دیا تو اللہ نے کہا ایسے رونے میں لگو کہ روتے ہی رو زندگی پر کچھ بننے والا نہیں اس لیے بازی ساز کو تو یہ رہتا ہے کہ بہو کیا آئی کہ میری محبت بانٹ دی بہو کیا آئی تو اس نے میری محبت بانٹ دیا اچھا اما کی نگاہ سے بیوی کو دیکھیں گے کیا جو اماں کے ساتھ محبت تھی ویسی بیوی کے ساتھ رہیں گے کہ بیوی کے لیے جذبہ محبت الگ ہے کیا ہے بھائی بیوی کا جذبہ محبت الگ ہے نا کہ جو اماں والا تو وہ رہے گا تو باٹا کہاں اگر یہ والا لے جاتا اور اس کو اما اماں کہنے لگتے کہ میری نئی اماں آ گئی تو آپ کہتی کہ دوسری اما بنا لیا اس نے وہ تو بیوی کہہ رہا ہے اور بیوی کی محبت اور اماں کی محبت میں فرق نہیں ہے کیا ارے دونوں جذبہ الگ ہیں ارے میں کچھ بھی بول رہا ہوں یا کچھ کام کی بات کہہ رہے ہوں بولو تو صحیح ارے تائید تو کرو تاکہ میں کچھ کہوں سب کو سکھوائے بہو آئی تو میری میری محبت بانٹ لی اب ارے بھائی تمہاری محبت کیا بانٹے گی تمہاری محبت کا کھانا ہی اللہ نے الگ بنایا تم اما ہو کوئی اما ہو نہیں سکتی بہن کی محبت کا جذبہ ہی الگ ہے بیٹی کی محبت بیوی کی محبت کا جذبہ الگ بیٹی کی محبت کا جذبہ الگ باٹا کہاں پر ہے وہ تو اللہ اللہ نے سب خزانے رکھے ہیں اس میں سے نکال کر یہ کھانے میں سے نکال کر ہاں بھائی حج میں جاتے ہیں ہم لوگ تو ہوٹل میں کھانا کھانے والوں کے لیے دیکھتے ہیں نا پتیلے میں یہ بھونا ہے یہ گوشت ہے یہ پالک ہے یہ دال ہے سب میں چمچ پڑا ہے تو کھانا مانگے تو جس قسم کا مانگتا ہے ویسے ہی نکال کے دیتا ہے نا اس میں سے ایسے ہی اللہ نے ہنڈی بنا رکھا ہے اس میں سے یہ محبت نکالو دل کے اندر اتنے کھانے بنے اللہ ہی جانا ہے کتنے کھانے ہیں اور یہ کھانے کو خالی کرنے کو کہا آباد مت کرو سوائے میری یاد کے ہم نے کہا آپ کی یاد نہیں ہوگی باقی اس میں سب کچھ ہوگا تو کہا جاؤ پھر تم کچھ نہیں ہوگا جب اس میں سب کچھ ہوگا تو تم کچھ نہیں ہوگا جاؤ تو ان کے جھگڑے یہی چل رہے ہیں رات میں ارے بچیاں نئی نئی آئی ہیں اپنا گھر چھوڑ کر وہاں ماں بھی تڑپتی ہے باپ بھی تڑپتا ہے بھیجو نا خود سے کہو جاؤ بیٹا امی ابو سے مل کر آؤ جاؤ تو جب ظلم ہوتا ہے شریف کے خلاف ہوتا ہے تو گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں تو مجھ سے کیا فون کر کے کہتے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں یہ سنیے بیان اور کیجیے وہ عمل جو ہوتا ہے فون آیا میری بیوی میں کے جا کے بیٹھ گئی آتی نہیں اور اللہ کرے کبھی نہ آئے ارے ارے ارے ایسا مت کہیے حضرت ایسا مت کہیے میں نے کہا میں یہ کہہ دوں دوسری آ جائے اب اب کیسے کہیں کہ حضرت یہ کہیے ہاں؟ کہیے کہیے ابھی ہم نے کہا یہ بھی نہ کہوں ہم نے کہا تمہارے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا تم نے ستایا ہوگا تو بھاگی ہوگی ہم نے پوچھا اس کے بہت خراب بات ہے کہوں گا کھول کر کہوں گا ہم نے کہا اس کی حق کی ادائیگی کے لیے کتنے منٹ ہوتے کہا دو منٹ میں نے اتنے دن نبھایا بہت احسان کیا تجھ پر آنکھوں کے راستے سے لٹ کر آیا ہے کیا بیوی کے ادا کرے گا جب بیوی کے ادا نہیں کرے گا تو بھاگے گی نہیں تو کیا تیرے ساتھ رہے گی پورے قانون اللہ کے توڑ کر ہم پارس آئیں اور ظلم یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر توڑ لیں اور صحابہ کی یہ شان تھی ایک دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک بات سن لیا مولی شاہد صاحب آپ تفسیر بھی کرتے ہیں کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور بھی علماء بیٹھے ہیں مولانا عارف الرحمان صاحب بھی ہیں اور بہت سارے علماء ہیں یہاں مفتی مجاہد بھی ہیں اور بھی ہیں سارے آپ مجھے ذرا نکال کر کتابوں سے الگ الگ آپ لوگ تلاش کر کے مجھے دیجیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو صحابہ کے سامنے سمجھانے کے لیے ایک صحابی کو کہا تھا اور اس بات کو بار بار ریپیٹ کیا کہ تو کیسا ہے کرتا نہیں ذرا مجھے نکال کے دیجیے کہ ایک دفعہ کہہ دیا کافی ہو گیا ایک دفعہ کہہ دیا کافی ہوگا ہم کو جب کہا جاتا ہے تو ہم کو تو چھوڑ دیجئے یہ فرما رہے ہیں کہ جن غلط شرعی شرعی اور غلط چیزوں کا وہ عموم جس میں اہل علم اور دیندار طبقہ مبتلا ہو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے بدقسمتی سے تراوی کی اجرت لینے میں زیادہ تر یہی طبقہ مبتلا ہے آپ یہ لے گئے تھے نا دیا کہ نہیں دیا آپ نے دیا نا ایک مولوی صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے بیان کر دیا کہیں بیان بیان میں اور وہاں دین کا بہت کام ہوتا ہے ساری دنیا میں دین پھیلایا جاتا ہے ایسا مرکز ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی رمضان حرام چھوڑنے کے لیے آیا ہے سود حرام ہے جھوٹ حرام ہے فلاں چیز حرام ہے ایسے تراوی پر اجرت لینا دینا حرام ہے تو بہت سے مولانا لوگ ان پر خفا ہو گئے بہت سے اور کہا دارو لپتا کھول کے دے دوں آپ فتوا دیا کیجیے کہا ہاں، کھول دو بیٹھوں گا دوں گا فتوا چلے کوئی مسئلہ ہی نہیں بیان کرنے کا ارے بیان کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں جب آج بمبئی میں کالرا پھیلا تو کالرا کے بارے میں کہا جائے گا کہ کالرا پھیلا ہے تو ٹائیفائڈ کے بارے میں کہا جائے گا کیا خیال ہے آپ لوگوں کا ہاں؟ جب تراوی کے دن آئے اور یہی بیماری عام ہوئی تو یہ بات کہی جائے گی کہ حضرت نے غلط نہیں لکھا ہے میں بار بار اس لیے دہرایا ہوں کہ ذرا چوکے کیا غیر شرعی اور غلط چیزوں کا وہ عموم جس میں اہل علم اور دیندار طبقہ مبتلا ہو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے قسمتی سے تراوی کی اجرت لینے میں زیادہ تر یہی طبقہ مبتلا ہے نہیں مانیں گے ہم نہیں مانیں گے تم کچھ بھی کہو ہم نہیں مانیں گے اور کچھ سے نکل کر آئے تھے تازہ ایمان والے تھے کا کہیے جو کچھ سب مانیں گے ایک صحابی نہیں سو فیصد صحابی اور جہاں کچھ گنا کے کام ہوئے یہ شریعت کی تکمیل کے لیے کہ سارے کام نبی علیہ صلاۃ السلام نے کر کر بتایا ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو جو آپ کی شان کے خلاف تھا نہیں ہو سکتا ان سے وہ صحابہ سے کرایا گیا کیوں ہے یہی بات نا ہے وہ لوگ جو صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں اپنی اپنی دنیا آخرت اجاڑتے ہیں صحابہ تو صحابہ تھے ہاں؟ کہ کہاں حلق کے اندر شراب جا چکی ہے حلق کے اندر جی، یہ منہ میں جا چکی ہے بس اب حلق میں اترنے والی ہے لیکن حکم ہوا کہ چھوڑ تو حرام ہے کسی کو پتا نہیں لیکن کسی کے لیے عمل کرتے ہی نہیں تو ان کا سارا عمل اللہ کے لیے تھا اسی لیے فرمایا نا کہ تمہارا اوت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اور ان کا ایک ملک جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو اخلاق کے ساتھ تھا اخلاق کی علامت ہے کہ دونوں بات اگر وقت پہ مانی جاتی ہے اکثر کبھی بھول چوک ماحول معاشرہ نفس شیطان کی چالوں سے مغلوب ہو کر اس کے خلاف کرتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے ورنہ دونوں بات مانی جاتی ہے برابر تو مخلص ہے اور ایک کرتا ہے ایک چھوڑتا ہے تو نفس کے لیے حز نفس ہے ماحول ہے عادت ہے لوگ کیا کہیں گے اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں کیا دو کام کرنے والے کام کرتا ہے چھوڑنے والے کام نہیں چھوڑتا دونوں حق اللہ کا ہے لیکن کرنے والا کرتا ہے اور چھوڑنے کا نہیں کرتا تو کرنے والے کام کو اپنی طبیعت کے حساب سے کرتا ہے ماحول کے حساب سے کرتا ہے عادت کے حساب سے کرتا ہے کسی اور غرض سے کرتا ہے اللہ کے لیے تو نہیں کرتا اور حدیث کی تائید دوسری حدیث سے تائید بھی ہوتی ہے میں آپ کو حدیث سنا دوں اس سے بھی تائید ہوتی ہے میرے گھر کی بات نہیں حدیث پاک کا مفہوم جوشف سلم ہے لا اللہ اخلاص کے ساتھ کہے گا جنت میں جائے گا ہے یہ حدیث جس کا علم تو ہے آپ صاحبہ نے سوال کیا کہ اخلاص سے کیا مراد کیا مطلب تو اسے حرام کام سے روک دے حرام کام سے تو یہ مخلص بنا حرام کام نہیں چھوڑتا تو اخلاص اندر ہے نہیں حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو اپنے گھر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں ہے نا بھائی ارے علماء موجود ہے نا کتاب میں یہ اخلاص کے ساتھ اخلاص کی کیا علامت کیا حرام کام چھوڑ دیں وہاں چھوڑنا کیا یہاں دیکھیے سنیے یہی سنا دوں یہ کے لیے بہت سال آیا ہوں لیکن کیا کروں اب تو ساڑھے گیارہ بج گیا وقت پہ بیان شروع کرتا ہوں وقت اتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں دعا کیجیے وقت میں کچھ برکت ہو ڈیڑھ گھنٹے کے بیان سے آپ لوگ تھک جاتے ہوں گے ہاں؟ تھک جاتے نہیں تھکتے مطلب کیا کروں ڈیڑھ گھنٹے کا اچھا اس سے آگے دس منٹ بڑھ جاتا ہے تو تو تھک جاتے ہیں پچھلی دفعہ تو بیوی صاحبہ ناراض ہو گئی تھی پچھلے سال جب دو دو گھنٹے بیان کرتے ہیں تو میں نے کہا دن میں تو شوہر تیرے کام کا بھی نہیں ہے کیا گسا ہو رہی ہے نہ شہوت کے ساتھ بات کر سکتی ہے نہ کچھ کر سکتی مجھ پہ کیوں گزتا ہے تھانی رحمتہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کتاب تک میرے سامنے ہی ہے اوپر آپ کہیں گے تو لا کر دکھا دوں گا دو گھنٹے کا بیان تین گھنٹے کا بیان چار گھنٹے کا بیان کتنا اور پبلک ہلتی نہیں اور جا کے دیکھ لو رات بھر جاگتے ہیں آج کل اور صبح سویرے سے دکان لگتی ہے اور عمرے والے تو دیکھ کر خوب آتے ہیں حج عمرے والے ریالین ریالین ریالین ریالین لین کتنے گھنٹے بولتے ہو کتنے گھنٹے سونے کو ملتا ہے کہتے چار گھنٹے مشکل سے ملتا ہے بھائی ہاں، چار گھنٹے مشکل سے ملتا ہے ریا کہنے سے ریالین ملیں گے ہاں۔ تو جہاں نفع سمجھ میں آتا ہے وہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا رات کب گزری اور جہاں نفع نہ ہو وہاں تو ایک گھنٹہ بھی ایک گھڑی بھی بھاری ہے چار گھنٹے بیان کیا چار چار گھنٹے بعضی جگہ بیان کے ہر جگہ بیان کے ساتھ لکھا ہوا ہے تبلیغ حضرت کا وہ جو اتنی موٹی موٹی کتابوں کو کئی نسخوں کو اتنی موٹی موٹی جلدوں میں تیار کیا علماء نے اور شاید دس پندرہ جلدیں ہوں گی ایسی اتنی موٹی موٹی اس میں سب لکھا ہے کہاں بیان ہوا کس کے گھر ہوا کس مسجد میں ہوا کہاں میدان میں ہوا تقریباً اندازن کتنا مجمع تھا کتنے بجے شروع ہوا کتنے بجے ختم ہوا اتنے گھنٹے بیان ہوا بیان کا نام یہ رکھا گیا اسی وقت سب طے ہو جاتا تھا یہاں ڈیڑھ گھنٹہ کیا کریں کمر میں طاقت ہی نہیں رہی بیٹھ کر بیان سننے کی اور یہ طاقت ہورڈنگ لے لے لیا ہورڈنگ ہورڈنگ اور پوسٹر نے چھین لیا کچھ زندہ چلنے والی ہگنے موتنے والی تصاویر کہ ایک دن جلاب ہو جائے تو گال پچک گیا آنکھ دھس گئی ہاں؟ اور ایک دن بدمزی بدہضمی ہو گئی تو بیٹھو پاس میں تو بدبو کے سوا کچھ نہیں ہے ایک دن برش نہ کرے تو منہ سے سڑان جاتی ہے ہاں؟ اس کے دیکھنے نے اس کے عشق نے ان کے چکروں نے ہاں؟ کمر اتنی کمزور کر دیا کہ ایک گھنٹہ بیٹھ نہیں سکتے ہر دم ٹیک چاہیے جب اتنے جوانوں کو ٹیک چاہیے تو بیوی کو کیا دیں گے یہ سنیے میں تو کہتا ہوں میں تو بدماش آدمی ہوں مجھے اللہ نیک بنا دے اس لیے کہتا ہوں کچھ تو لگے کسی کو کچھ تو لگے یہ ایسے جملے اس لیے کہ کچھ تو لگ جائے تھے کہ آئے آئے ہم ہی تو نہیں لوٹے ہیں ہمیں تو نہیں کہا جا رہا ہے میں تو اس میں شامل نہیں ہوں مجھ کو تو نہیں کہا جا رہا ہے مسلسل حرام کا اصرار ایسی جگہ پہنچا چکا ہے کہ مسجد میں حرام کرنے کو تیار ہے ایک لڑکے نے کہا کہ اگلی صف میں مسجد میں بیٹھ کر جتنی دیر بیٹھا رہتا تھا باہر سڑک پہ نگاہ اٹھی رہتی تھی مسجد میں بیٹھ کر حرام کیا کرتا تھا تو گواہ ہے نا اس بات کا بیٹا ہاں گواہ ہے ابھی سوچے گا تو یاد آ جائے گی ابھی یاد آ جائے گی ہم بتا دیں گے اچھا۔ نام تو نہیں لے سکتے نا سب کے سامنے تو اگر نوجوان نے کیا حرام تو حرام تھا اور تراوی سننے والے دیندار لوگ اور علماء کریں تو میں میرے گھر سے نہیں کہہ رہا آپ گسا ہو کے کہتے کیا یہی مسئلہ بیان کرنے کا ہے تو اس ٹائم تو یہی مسئلہ بیان کرنے کا کیوں نہیں کرتے کہ یہی سیزن بجیا کھانے کا ہے یہی سیزن زیادہ فروٹ کھانے کا ہے یہی سیزن زیادہ سونے کا ہے یہی سیزن زیادہ غصہ کرنے کا ہے یہی سیزن چندے کا ہے یہی سیزن تراوی کا ہے جب یہی سیزن ہے تو اسی سیزن کی بات کی جائے گی دوسرے سیزن کی نہیں کی جائے گی کیا کہہ رہے ہیں نفس کے شکار کیا ہے یہ نفس کے شکار اور ایسے شکار ہو گئے نفس نے اتنا ڈسا اتنا ڈسا کہ دل کو سن کر دیا اور ایسا کر دیا کہا جتنی مطلب کی ہے اتنی لینا جتنی مزاج کے خلاف ہے سب چھوڑ دینا اور صحابہ کیا کر رہے کہ عاشق ہیں شراب کے گٹی میں پڑی ہوئی ہے شراب لیکن یہاں ہوں میں پہنچی حرام کا اعلان ہو گیا تو کہا کسی کو تو پتا نہیں اخلاص اسی کو کہتے ہیں کسی کو پتا نہیں اللہ کو تو پتا ہے اگل دو نیچے نکال دو وامٹ کرو اس کے کفر کی حالت سے ایمان میں آئے اللہ کے سچے رسول کی ہر بات پر آمین و لبے کہا ایک نکال کے مجھے دکھائیے میں نے علماء سے کہا ہے آپ لوگ اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ مجھے اس بات کو بتائیں کہ کسی ایک صحابی کو ایک بات سمجھانے کے لیے کتنی دفعہ ریپیٹ کیا اور کتنی دیر کے بعد وہ صحابی وہ بات سمجھے ذرا مجھے بتائیے آپ کی ذمہ داری نکال کے لائیے ملے گا کیا کچھ اس بات میں ملے گا کچھ ہاں؟ دیکھو خود ہی کہہ رہے ہیں علما کہ اس بات میں کچھ ملے گا ہی نہیں ہاں سبحان اللہ کیا بات کہا مولانا نے ایمان لانے میں تو دیر لگی لیکن ماننے میں دیر نہیں لگی ایمان لانے میں تو دیر لگی دیر لگی بار بار کا کفر کی حالت میں سمجھایا تھا ان کو لیکن جب ایمان لائے تو ماننے میں دیر نہیں لگی کہاں دیر لگی آ کے سلام کی آپ نے کتاب میں پڑھا ہمارا تو کتاب کا پڑھنا اور سننا بیان کا صرف بیان کے لیے رہ گیا یہ مضمون بیان کے لیے شیخ صاحب یہ رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم بہرا آ کے سلام کیا تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ نے اعراض فرمایا ادھر منہ گوا لیا ادھر کر لیا جواب نہیں دیا تو کیسے دیا ہو سلام کا جواب اعراض فرمایا اس کی تشریح کی بہت ضرورت نہیں ہے سمجھیے سمجھیے نہ سمجھیے سمجھنے کے لیے پڑھیے تو وہ پریشان ہو گئے کہ بظاہر کوئی خطا تو ہم سے ہوئی نہیں کیا بات ہو گئی تو پھر دوسرے اصحاب سے سوال کرنا شروع کیا کہ کچھ بات ہو گئی ہے کیا تو کسی صحابی نے انہیں بتایا کہ بظاہر کوئی بات سمجھ میں تو نہیں آتی تم نے جو نیا گھر بنایا قبا بنایا ٹاور نہیں تھا وہ دو چار مارے کی بلڈنگ نہیں تھی بیٹھا گھر تھا بیٹھا گھر تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ کھڑا گھر اور بیٹھا گھر بمبئی والے سمجھتے ہیں نا بیٹھا گھر ارے چالی سمجھتے ہیں اس کا روم سمجھتے ہیں ویسا ایک روم بنایا ڈاکٹر بولتا کیوں اتنا سمجھاتے ہو ہم نے کہا شاید اس کے بعد سمجھ جائیں بولے نہیں سمجھنے والے نہیں سمجھیں گے ہم نے کہا ہم سمجھانے کا کام چھوڑیں گے نہیں اس لیے کہ کہیں قرآن میں ہے کہ آپ ان کو سمجھائیے مگر یہ مانیں گے نہیں ہے کہیں قرآن میں ارے آپ لوگ تو قرآن جانتے میں تو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں نا ہے نا قرآن میں آپ ان کو سمجھائیے مگر یہ مانیں گے نہیں تو سمجھانا ایک الگ ڈیوٹی ہے ماننا نہ ماننا کسی عمل ہے وہ جانے اس کا کام ہم تو باتیں کہیں گے ہمارے مزاج کے خلاف ہمارے معاشرے کے خلاف ہمارے یہاں نہیں چلتا ہے آپ کے یہاں نہ چلتا ہو اللہ کی شریعت میں کیا گیا ہے کہا گیا ہے نے کر کے دکھایا صحابہ نے وہ سب قبول کیا جو ان کے یہاں چلتا ہے ایسا نہیں تھا بلکہ پورے مزاج کے خلاف اور سب قبول کیا ہاں کہیے ہم کریں گے تو کیا تھا اچھا وہ مکان دیکھا تو سوال کیا تھا یہ کس کا مکان ہے ابھی آپ علیہ صلاح السلام نے کچھ کہا نہیں پوچھا نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجھ سے اس لیے ناراض ہیں کہ میں نے مکان بنا لیا ہے تو اپنے رہنے کے لیے ایک مکان بنایا ہے اور ضرورت تھی کچھ نہیں کہا بلکہ جا کر ایسا مٹایا نام و نشان ایسا مٹایا کہ گزرنے کے بعد وہاں سے پتہ بھی نہ چلے یہاں کچھ تھا ایسا مٹایا اور آ کر کارنامہ انجام نہیں دیا ہم لوگ تو کارنامے انجام دے رہے ہیں ہمارے دو سو مکتب چلتے شکیل کہتا ہے اس لیے کہہ رہا ہے آپ کو نہیں کہہ رہا اس میں کوئی چلانے والا ہو تو نہ سمجھے میں اس کو کہہ رہا ہوں میں تو اپنے آپ کو کہتا ہوں ہاں۔ اس سے یہ ہو گیا وہاں کے بیان سے یہ ہو گیا اتنا کام ہم نے کر لیا اور اتنا بڑا کام کر کے آئے کہ اپنی لگائی ہوئی محنت اور مال جان وقت سب مٹا کے چلے اور کہا نہیں کہ میں نے کر دیا ہے نبی خوش ہو جائیے کہا ہی نہیں تو ماننا تو یہ چاہیے اللہ کو اور وہ کہا تھا نا جہاں سے بیوی کا تذکرہ آیا تھا جہاں سے بیوی کا تو یاد ہے آپ لوگ کو آپ لوگ تو بھول جاتے ہیں ارے بیوی بھی کوئی یاد رکھنے کی چیز ہے یار اپنی بیوی بھی خاص طور سے یاد رکھنے کی چیز ہے ہاں بیوی اگر یاد رکھے تو وہ منا کی بیوی دیکھو دوستی ہوتی ہے دوست کو گھر لے جاتے ہیں بیویوں کو سامنے لاتے ہیں کتنے بڑے بیوقوف ہیں ارے تو نہ مرد ہے یا مرد ہے کسی کی بیوی دیکھ کر تجھے کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو تیری بیوی دیکھ کر اس جوان کو کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا عجیب احمقوں کی دنیا ہو گئی جو کچھ خود پر بیتتی ہے جانتا ہے یہ کامن چیز ہے لیکن معاشرہ ماحول لڑکا دیندار ہو گیا یہاں مجلس میں آنا جانا شروع کیا اور یہ تو شروع سے رہا ہے یہ تو شروع سے رہا ہے حضرت حاجی صاحب کے پاس ایک آدمی گاؤں کا آیا جس کا لڑکا حاجی صاحب کے پاس آیا کرتا تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس تو آ کر غصہ ہونے لگا تم نے میرے لڑکے کو خراب کر دیا یعنی دیندار بنا دیا کیا دیندار بنا ایک دیہاتی کا لڑکا نمازی ہو گیا اور جب فرصت ملتی تو مسجد میں بیٹھتا تھا تو وہاں کے ایک ذمہ دار سے دیہاتی نے کہا کہ میرے لڑکوں کو سمجھائیے کا کیا ہو گیا کہ سسورا ہر دم مسجد میں بیٹھا رہتا ہے غصے میں کہتا ہے سسورا ہر دم مسجد میں بیٹھا رہتا ہے ایک میں ہوں بھیا کبھی آیا مسجد میں کیا ملتا ہے وہاں اور اللہ نے ہمارے پاس کیا کمی دیا ہے جی جہاں وہاں بیٹھ کے روتا ہے ہمارے پاس تو سب دیا ہے نا یعنی اللہ نے مال دیا گاڑی دیا سواری دیا مویشی دیا کھیتی دیا سسرا ہر دم مسجد میں بیٹھا رہتا روتا رہتا پتہ نہیں کہاں مانگتا ہے جب سب یہاں ہے میں کبھی گیا بھیا تو ایسے ہی وہ گیا اس نے جا کر کہا دیا نے حاجی صاحب آپ نے ہمارے لڑکے کو خراب کر دیا حاجی صاحب نے کہا ہاں ہم تو بگاڑنے کا کام کرتے ہیں ہم کو بھی کسی نے بگاڑا ہے ہم یہی کریں گے تم لڑکے کو روک دو تو یہاں آیا اب آیا گیا تو شرعی پردہ سن لیا تب اس نے اما کو سمجھانا شروع کر دیا کہ اما دیکھو یہ چھوٹا بھائی رہتا ہے جوان ہے اور میری بیوی سے اب پردہ کرنا چاہیے کیا نئی نئی بات لاتا ہے کہاں جاتا ہے چپ دوبارہ اس نے کہا تو پھر ناراض ہو گئی بولے تو آج کل کہیں جاتا ہے وہ دو تین گھنٹے تک غائب رہتا ہے کہیں جاتا ہے بولے ہاں جہاں جاتا ہوں انہوں نے شریعت بتایا ہے تو کہا ہاں ٹھیک ہے شریعت ہے اپنی جگہ پر مگر تھوڑی آج کل چلتی ہے اور یہ اما دیندار ہے تصویر لے کے تلاوت لے کے قرآن شریف لے کے تلاوت میں جوجتی رہتی ہیں یہ وہ اماں ہیں ایسے ہی وہ مرد ہے جو سارے بڑی بڑی بڑی باتیں دین کی ہیں لیکن کہتا ہے میرے گھر میں شرح پردے کی بات مت کرنا ہاں مولانا یہ بات مت کرو وہ شکیل کی مجلس میں رہنے دو وہ وہیں اس کو کرنے دو ارے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مطالبہ قرآن حدیث کی روشنی میں صاف صاف لفظوں میں موجود ہے یہ نہ ماننا ایمان کی سطح کہاں چلی گئی ہے کہ نہیں مسئلہ دوستو اگر دنیا کا ہوتا اور دنیا والے کچھ بناتے بگاڑتے تو آئندہ تو خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تھا لیکن مسئلہ دنیا والوں کا ہے نہیں مسئلہ تو اللہ کے ساتھ ہے اور کل مر کے قیامت میں حساب کتاب دینے کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا اور اللہ کی قسم شریعت آسان ہے اس لیے کہ اگر یہ مسئلہ ہوتا تو یہ کہا جاتا جس کے فلیٹ ہوں اور چار کمرے ہوں وہ تو شرعی پردہ کرے جس کے بارہ بائی دس کے روم ہوں وہ پردہ نہ کرے تو جائز ایسا ہو سکتا ہے شریعت قیامت تک کے لیے ہے قیامت تک کے لیے ہے ہر ماحول ہر جگہ کے لیے ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ ہر جگہ شریعت شریعت کا اگر ایمان والا ہے تو اس کے لیے شریعت اور اگر بے ایمان ہے تو شریعت نہیں وہ جو چاہے کرے دیکھو دوستو میں کیسے کہوں کیسے اپنے آپ کو سمجھاؤں کیسے آپ کو سمجھاؤں ذرا غور سے سنو طبیعتوں کو خالی کرو یہ سوچ کر بیٹھو کہ جو حق بات ہوگی اسے تسلیم کریں گے نہیں ہوتا اس پر عمل تو روئیں گے اللہ سے مانگیں گے اس کی تدبیریں پوچھیں گے کہ بھائی میری سمجھ میں نہیں آتا یہ عمل ہم کیسے کریں اس کے بجائے اگر بغاوت اور ایسے جملے کہ ہم نہیں کر سکتے یہ انتہائی خطرناک ہے یہ انتہائی خطرناک ہے یہ ایمان کو لوٹ لینے والے جملے ہیں نام نہیں بدلے گا راشن کارڈ میں سے نہیں بدلے گا نہ پاسپورٹ سے بدلے گا نہ ووٹنگ لسٹ سے بدلے گا کہیں سے بدلے گا نہیں لیکن اللہ کیا اس کو ایمان کی بنیاد پر بدل دیا جائے گا یہ ایمان والا نہیں رہا پچھلے رمضان میں بھی سنایا تھا درمیان میں بھی سنایا تھا آج پھر کہتا ہوں اور سچی درد سے کہتا ہوں بات مانو میرے دوستوں بزرگوں سمجھو کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے سوائے اللہ اللہ کے رسول کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے کسی کو خوش کرنے کی فکر مت کرو انہیں کو خوش کرنے کی فکر کرو منافق ایمان لائے بظاہر ایمان لائے نا ایمان لائے نا ارے بھائی ایمان لائے نہیں لائے بولو مولانا لوگ بولو آپ لوگ بولو ہاں خاموش مت ہو میں سوال کروں آپ جواب دو آپ علیہ صلاح السلام کے سامنے ان کو گواہ بنا کر کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھا نماز میں شامل ہوتے تھے نماز میں شامل ہوتے تھے نماز پڑھتے تھے فرض تھی نا نماز پڑھتے تھے منافقوں کی داڑیاں تھیں کہ نہیں تھیں بولو مولانا جلدی جلدی بولو بیان کروں داڑیاں تھیں لباس جو وہاں کا دستور تھا وہ تھا کلمہ پڑھا نماز پڑھتے ہیں کلمہ پڑھا نماز پڑھتے ہیں حلیہ سو فیصد مسلمانوں کا اور یہی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے ہیں خلاصہ یہی وہ زبان سے کہتے تھے آپ کے ہیں ہم بھی کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں لیکن آپ کے ہیں تو کتنے ہیں فرق یہی تھا نا فرق یہی تھا نا کہ یہاں دعویٰ بھی تھا ہولیا بھی اقرار بھی تھا دعویٰ بھی تھا ہولیا بھی تھا ظاہری عمل بھی تھا لیکن عمل میں تضاد تھا اسی کا نام نفاق تھا کیا نام تھا اسی کا نام نفاق تھا کتاب اٹھا کے دیکھیے دل چار قسمیں ایک میں کف ایک دل میں نفاق ایک دل میں ایمان پڑھیے تو صحیح شکیل اپنی بات نہیں کہتا میرے دوستوں سمجھیے بات اللہ مجھے بھی سمجھائے آپ کو سمجھائے کیسے کہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور مجھے بھی سمجھ میں آ جائے کون سا اخلاص لاؤں کون سا طریقہ لاؤں کون سا درد لاؤں کون سا الفاظ لاؤں جس کی وجہ سے ہم بھی سمجھے لوگ بھی سمجھے اللہ اپنی مہربانی سے وہ سب عطا فرما دے کیا کہہ رہے تھے ہاں؟ دل چار قسم کے ہیں دل چار قسم ایک میں کفر ہوگا ایک میں نفاق ہوگا ایک میں ایمان ہوگا اور ایک میں ایمان اور نفاق دونوں ہوگا ظاہر میں ایمان ظاہر کرے گا ایمان والا سمجھے گا ایمان والا سمجھا جائے گا لیکن نفاق آئے گا نفاق کا کیا مطلب صفت نفاق کا کیا مطلب اس کے اندر صفات نظر آئیں گی اگر یہ ہوں گی تو یہ منافق کی صفات اس کے اندر آ گئی کیا امانت میں خیانت اور وعدہ خلافی اور جھوٹ اور کیا بات میں جھوٹ اور جھگڑے میں گالیاں اور بھی کچھ علامتیں کسی کی یاد ہو تو دوہرا دے وہ بھی دوہرا دوں گا ورنہ میرا سمجھنے سمجھانے کے لیے تو اتنا چار کافی ہے امانت میں خیانت امانت میں خیانت اسے بہت سے مفتی لوگ بیٹھے ہیں آپ ان سے ابھی پوچھیے گا جب میں سوال کروں تو یہ جواب دے دیں آپ سن لیجئے تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے معاشرے میں امانت کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی کے پاس کچھ رقم رکھ دیا کچھ دنوں کے بعد مطالبہ کیا تو وہ رقم ہو بہ ویسے ہی جتنی تھی اتنی لوٹا دی گئی تو اس کو کہا جاتا ہے یہ امین ہے امانت دار ہے یہی کہا جاتا ہے ہاں کرو یا تو نہ کرو ہاں؟ اسی کو امانت یعنی جس کام کے لیے اور ہم لوگ جماعتوں میں چلتے تھے اللہ پھر نکلنے کی توفیق دے بار بار پوری زندگی اسی میں لگا دے تو منع کیا گیا تھا جب ہم پہلی دفعہ دوسری دفعہ نکلے تھے نا تو مرکز بھی گئے تھے ہمارے پہلے چلے ہیں مرکز پہنچ گیا تھا بیس دن لگاتے لگاتے تو کچھ جانتا تو تھا نہیں تو پہلا چلا تھا میرا وہاں گیا تو ہاتھرس گئی تھی جماعت اور ہاتھرس میں جب ہم لوگ رکشے سے اترے جس بستی میں جانا تھا تو وہاں گلی کے ناکے پر بہت تندرست پہلوان قسم کے لوگ کھڑے تھے اور جیسے ہم اترے تو ہمارے ہاتھ سے بیٹھ کھیلنا شروع کیا تو کہا ہاں کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو ہم جانتے نہیں تھے کہ نصرت کوئی چیز ہوتی ہے تو کہنے لگے ہم بستی گئے ہیں آپ کے استقبال کے لیے ہمیں پتا چلا کہ بمبئی کی جماعت آ رہی اور وہ پہلوانوں کی بستی تھی وہ بستی پہلوانوں کی تھی بیس دن کے لیے نکل تو گیا تھا چالیس دن کے لیے لیکن بہت اندر اندر خلجان تھا کہ یار یہ بوریا بستر لے کر چلنا سب کے سامنے اپنا بستر ایسے اٹھانا اپنا کھانا اپنا اپنا اسٹو کا تھیلا اٹھانا بیگ لینا یہ کچھ سمجھدار لوگ تھوڑی کرتے ہیں مالدار لوگ پڑھے لکھے لوگ یہ کچھ بےچارے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے بہت غریب ہوں گے یہ سب کام تو وہی لوگ کرتے ہوں گے یہ سب اندر خرناس تھا کیونکہ ایک جماعت جس کی محنت یہ ہے کہ حکومت ہاتھ میں آئے گی تو ہدایت پھیل جائے گی <laughs> حکومت میں آئے گی تو ہدایت پھیل جائے گی یہ بتائیے اور اسی میں سرگرداں ہیں رات دن اور سب کو یہی سمجھاتی پھر رہی ہے تو میں کچھ دن کے لیے بھولے سے حق کی تلاش میں ادھر چلا گیا تھا تو اتنے کیڑے تو ہمارے اندر گھس گئے تھے دوسروں کے کیڑے نکالنے کی صفت جو اس جماعت میں خاص ہے وہ کیڑے کچھ یہاں بھی منتقل ہو گئے تھے اللہ ہمیشہ کے لیے بچا ہے فتح مکہ کے وقت مجھے یاد دلائی جہاں جہاں باتیں چھوٹتی ہیں کوئی نوٹ کرتا جائے فتح مکے کے وقت آپ علیہ السلاۃ والسلام نے صحابہ کی جماعت کی ٹکڑیاں بنایا الگ الگ الگ الگ جماعت بنایا یہ یہاں سے داخل ہوں گے مکے میں یہاں سے داخل ہوں گے مکے میں یہاں سے داخل ہوں گے مکے میں سب کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا ایک امیر ہوگا ان کا اور وہ تو بڑی شان کے ساتھ داخل ہوئے جیسے ایک فوج جاتی ہے اس انداز میں سے ہاں؟ پوری یعنی ایک فوج کی فوج آئی اور حضرت عباس رضا سے کہہ دیا تھا کہ سفیان کو دکھاؤ یہ سب خلاصہ ہے سفیان کو دکھاؤ یہ ہم کیسے داخل ہو رہے ہیں مکے میں ذرا دکھاؤ تو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور آج یہ شان دیکھ کر ایک جماعت گزری دوسری گزری تیسری او ایڑ لگا رہے ہیں گھوڑے کو اور دوڑا سے لے کے چلے جا رہے ہیں بالکل بے خطر ہو کر اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتھا پہنچا آگے تو دیکھ کر سفیان کی زبان سے نکلا آج تیرے بھتیجے کی حکومت فوراً رد کیا یہ حکومت نہیں یہ نبوت ہدایت نبوت کے کام سے پھیلے گی حکومت سے نہیں پھیلتی مسلمانوں کی کتنی حکومت سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے لیکن دیکھ لو وہاں کیا ہو رہا ہے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں تو میں بھی وہاں اس میں تھوڑا سا چلا گیا تھا اس لیے اس کیڑے کو اب تو آ ہی گیا تھا اندر یہ تو جماعت کے دھکے ہیں دروازے دروازے کے کہ اللہ نے اسے نکال دیا بزرگوں کے پاس آنے جانے کی برکت سے نکل گیا ورنہ وہ تو کیڑا تھا ہی اندر پہنچا میں وہاں ان کے ساتھ مسجد میں اور وہ خیال اندر اندر ہوتا رہا غریب لوگوں کا کام بے پڑھے لکھے لوگوں کا کام حالانکہ میں بھی جماعت میں چل رہا ہوں میں بھی جماعت میں چل رہا ہوں امانت والی بات کہنا ہے مجھے جیسے ہم لوگ بچی میں پہنچے داخل ہو گئے مسجد میں امیر صاحب نے کہا بھائی سب لوگ جلدی سنجا وضو جس کو ضرورت ہو کر لے اور تحت المسد پڑھ لے اور جو ہوتا ہے دستور سب کر لے اور پھر مشورہ ہوگا جب ہم سب سے فارغ ہو گئے تو پتہ چلا کہ اندر وہاں اس حصے میں تعلیم ہو رہی ہے اور یہ جماعت ڈاکٹر خالد صاحب لے کر آئے ابھی حیات ہیں اللہ ان کو اچھا رکھے اب تو مرکز پہ ہی رہتے ہیں زیادہ وقت وہیں گزرتا ہے اور جب تعارف ہوا تو پتا چلا یہ پروفیسر صاحب ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور یہ ڈاکٹری کی ڈگری لے رہے ہیں یہ انجینئرنگ کر رہے ہیں یہ پلا لے رہے ہیں اسی ٹائم اللہ نے کہا دیکھ یہ کیسے ہیں یہ ہے جاہل یا پڑھے لکھے ہیں تو یہ کام تو اپنے کو مٹانے کا تھا یہ کام کیا ہے اپنے کو مٹانا اور اس میں نف پر بہت زور پڑتا ہے اور نف اسی سے مٹے گا کہ جو مزاج کے خلاف ہے علماء اور مشاعد سے پوچھ کر اس پر عمل کرنا کہ یہ نفس کہتا ہے ہم اس کے خلاف کریں گے بغیر پوچھے کریں گے تو جہالت کہیں اور لے جائے گی اس کے بھی قصے ہیں مگر نہیں سنا تھا بہت ہے لکھے کتابوں میں جاہل کو خدا کا تعلق نہیں ملتا جاہل کبھی اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا کر سکتا جہل سے توبہ ہوگی علم حاصل ہوگا تب اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی یہ اس علم سے مراد مدرسے میں جا کر پڑھنے والا علم نہیں ہے بلکہ اس علم سے مراد وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اس کی سنت کیا ہے اس سے مراد یہ علم ہے اور یہ ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے بقول حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ کے کہ میں نہیں کہتا کہ آپ سب سنتوں پر عمل کیجئے میں تو یہ کہتا ہوں جو کیجئے سنت کے مطابق کیجئے بس ہو گیا علم اس کا مطلب جاہل اور عالم کا مطلب یہ نہ سمجھ لیا کہ مدرسہ میں سب کو پڑھنا ضروری ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں بلکہ یہی جو میں نے اس کی تشریح کیا تو ہم لوگ وہاں جب پہنچ گئے مرکز پر تو وہاں روز روانگی کے آداب بیان ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا اس لیے کہ روز جماتے جاتی ہیں تو اس میں یہ بھی بات بتائی گئی گرمی کا زمانہ تھا پلاسٹک کے لوٹے اس وقت نہیں چلتے تھے یہ بات بہت پرانی ہو گئی پلاسٹک تو بہت بعد میں آئی المونیم کے لوٹے چلتے تھے المونیم اس لیے حضرت ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہیں حج کی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ الومینیم کا لوٹا بھی ساتھ میں ہونا چاہیے یہ لکھا اور ابھی اسی سفر میں مدینے پاک میں مجھے ایک آدمی نے سنایا جن سے ملاقات ہوئی بہت دیندار بہت اچھے آدمی ہیں واقعی دیندار جسے کہتے ہیں ایسے ہیں دنیا کی ڈگری ہے بہت بڑی اور وہاں بڑی پوسٹ پہ تھے جدہ میں ڈھائی سو تین سو آدمی کا گروپ یہاں سے کمپنی کو ضرورت تھی بغیر پیسہ لیے دیے کمیشن کھائے بغیر لے گئے تھے حج کا زمانہ ایک دم آ گیا تھا تو کمپنی والوں سے اجازت لے کر کہا کہ اگر یہ سارے کے سارے ایک دفعہ حج کر لیتے ابھی آئے ہیں تو ان کے حق میں بڑا اچھا ہو جاتا حج آ گیا ہے چھٹیاں شروع ہو گئیں کمپنی والوں کو بھی اللہ اچھا رکھے دیندار لوگ تو دوسروں کی بھلائی بھی سوچا ہی کرتے ہیں بلکہ دوسروں کی سوچتے ہیں تو ساروں کو حج کرایا اور حضرت ہردوئی سے انہیں اجازت دی تو میں نے ان کے بوڑھے ابا کو بھی کسی زمانے میں دیکھا تھا تو بات اس پر ہوئی کہ ماشاءاللہ بڑے دیندار تھے اور حضرت کے ٹوک روک والا مزاج آپ کے انتبا کے اندر بہت پختہ تھا حید ہر سے لوگ بہت گھبراتے تھے کیونکہ مزاج کے خلاف کہتے تھے جو نفس کو اچھا نہیں لگتا تھا تو بھاگتے تھے ہم چاہتے ہیں ایسی بات کرو جو ہمارے نفس کو اچھا لگے ہم نفس سے شکار ہو گئے اس لیے یہی چاہتے ہیں تو انہوں نے ہنس کر سنایا یا ایک دوسرے ساتھی نے سنایا مجھے اس میں بھول ہو رہی ہے کہ ان کا مزاج پہلے سے ایسا تھا ہی کہ جو بات غلط دیکھتے ٹوکتے یہاں تک کہ حضرت ہردوئی جدہ تشریف لے گئے تھے انہی کے گھر پہ قیام تھا تو حضرت کی حج والی کتاب لے کر پہنچے اور کہا حضرت آپ تو لایانی سے منع کرتے ہیں اور خود کرتے ہیں <laughs> ہمیں برا لگ جائے گا ہاں، ہم ہیں نا ہمارے نفس کی پرورش کیا تو اس لیے ہمیں برا لگتا ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف کہا جاتا ہے حضرت نے چوک کر کہا اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ مجھے معاف فرما دے اللہ کہاں ایسی غلطی بڑی کر بیٹھا جلدی بتائیے کیا ہوا یہ ہے ایمان اندر تو یہ ایسی بات ہوتی ہے جلدی بتائیے میری کیا غلطی ہے تاکہ میں توبہ کروں شکیل کھول کھول کر کہ تراوی کے بعد پیسہ لینا حرام کتاب بولتی ہے تو ہم لیں گے ہم لیں گے ہم لیں گے تو کون ہوتا ہے بولنے والا یہ ہماری مرضی کے خلاف بولے گا ہم کچھ نہیں سنیں گے ہم نفس سے شکار ہو چکے ہیں نفس نے ہمیں ڈس لیا ہے ہماری ایمانی سطح اس کی نیچے چلی گئی ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات ہماری مرضی کی کہے گی تو کہے گا تو سمجھیں گے مرضی کے خلاف معاشرے کے خلاف کہے گا تو بالکل نہیں مانیں گے بہت خطرہ ہے ایمان کے بغیر مر جائے گا آدمی ایمان کے بغیر امانت والی بات اور ابھی کہاں پہنچا میں ہر دردوئی والی بات اور درمیان میں کہہ کر گیا تھا کہ پچھلے رمضان میں بیان کیا تھا درمیان میں ایک دفعہ اور کہا تھا ذرا یاد رکھیے سب ذرا یاد رکھیے پچھلے رمضان نے بیان میں کہا تھا بار بار کہا تھا اس کے بعد بھی کہا تھا امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک کفن چور کفن چور توبہ کیا تفصیل میں نہیں جاتا معلوم ہوا اس نے تقریباً ایک ہزار کفن چورائے بزرگ نے پوچھا کہ تو نے کفن چراتے وقت اس بات کو محسوس کیا کہ قبلہ رخ کتنے لوگوں کے چہرے تھے اور کتنوں کے پھر گئے تھے اس نے کہا حضرت افسروں کے چہرے قبلہ رخ سے پھر گئے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں سنت سنتے تو کہتے ہیں نہیں کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جب یہ بات اس وقت کے بڑے بزرگ کے پاس امام صاحب کے پاس پہنچی امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کے پاس تو فرمائے وہ لوگ ہیں جو سنتوں سے اعراض کرتے تھے منہ پھیرتے تھے اور ہم وہ لوگ ہیں جو فرائض سے اعراض کر رہے ہیں ہمارے چہرے بھی پھر جائیں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہماری قبروں میں ہمیں جانا ہے ہماری اما نہیں جائیں گی ہماری بھابھی نہیں جائے گی ہمارا بھیا نہیں جائے گا ہمارا باپ نہیں جائے گا ہمارا ہمدرد نہیں جائے گا ہمارا گھر کو نہیں جائے گا ہم اکیلے جائیں گے اور کس کو کس کو کتنا یاد رکھتا ہے جتنا آپ نے یاد رکھا ہے محبت کرنے والوں کو اپنے باپ کو سب سے زیادہ چاہا ہوگا اتنا ہی آپ بھی یاد کیے جائیں گے اور اب تو زمانہ اور بلانے کا آ رہا ہے اب کیا یاد رکھیں گے کہتے ہیں یادداشت کمزور ہو گئی ہے ہمیں یاد نہیں رہتا میاں جو بہت غصہ کرتا ہے اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے یادداشت مضبوط اس کی ہوتی ہے جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے جو ہردم غصہ کرتا ہے ہردم غصہ کرتا ہے بادبا نے غصہ کرتا ہے اس کی تو اس کی یادداشت تو ملیا میٹ ہو جائے گی وہ تو غصے میں کیوں کہ جب غصہ آتا ہے تو خود خدا جیسا بن کر ڈانٹتا ڈپٹتا ہے آپے سے باہر ہوتا ہے اور چاہتا ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں ایسا کر ورنہ تجھے بتا دوں گا یہ خدائی دعوے تک پہنچتا ہے اس لیے اللہ اسے خدا کو بھولا دیتا بولتا تو بھول گیا مجھے جب تجھے کہا گیا ہے غصہ آئے تو مجھے سوچ فوراً سوچ نب شیطان آیا میری یاد میں لگ جا میرے نبی نے طریقہ بتایا وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جا بیٹھا ہو تو لیٹ جا وضو بنا لے خاموش ہو جا زبان پہ لگام لگا لے جب تو شریعت میں غصے میں شریعت سے بالکل بے قابو ہو گیا تو تم اس سے بہت دور ہو گئے کیا بولوں کیا نہ بولوں دوستو ایک مضمون تو ختم نہیں ہوتا دوسرا آتا ہے میں کیا بیان کروں آپ کو اور میرے لیے آتا ہے اور آپ کے لیے آتا ہے آپ اتنی دور سے مجاہدہ کر کے آتے کہاں کہاں سے لوگ آتے اتنی اتنی دور سے اس لیے بات کو سمجھو دوستو سمجھو سمجھو امام ظاہر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب چہرے پھیرے ملے تو وجہ بیان کی گئی کہ یہ سنتوں سے اعراض کرنے والے تھے منہ پھیرنے والے تھے شرعی پردہ نہ کرنا یہ کرنا فرض ہے اسے نہ کرنا حرام ہے حرام سے منہ پھیرنا یہ کہاں لے جائے گا غیبت حرام ہے بدنگاہی حرام ہے بیجا غصہ حرام ہے اپنے آپ کو دیکھ کر میں ہوں سمجھنا اور خوش ہونا خود بینی کے مرض میں مبتلا ہونا خود رائی کے مرض میں مبتلا ہونا یہ حرام ہے تکبر حرام ہے کسی کو حقیر سمجھنا حرام ہے حرام اندر سے نکلے گا نماز میں دل لگ جائے گا حرام اندر رہے گا نماز میں دل بالکل نہیں لگے گا کیا بیان کیا جائے کس طرح بیان کیا جائے کیسے چیخا چلایا جائے اے اللہ تو شکیل کو سمجھ دے دے اس کو باعمل بنا دے اس کی نسلوں کو بنا دے اور مہربانی کر کے ہمارے پاس آنے والوں اور یہ بیان سننے والے جہاں سن رہے ان کو بھی سمجھ دے دے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کیوں نہیں سوچتے تو کہا امانت میں خیانت یہاں تھا ہاں امانت میں خیانت اور وہاں حضرت ہردوئی کو کہا کہ حضرت آپ تو کہتے ہیں لایانی مت کرو اور آپ نے اس میں لکھ دیا تو کیا لکھا بھائی الومینیم کا لوٹا بھی ساتھ میں ہونا چاہیے حج میں سفر میں سامان سفر میں تو یہ الومینیم کا نہ ہو اور پلاسٹک کا ہو تو نہیں چلے گا کیا پلاسٹک کا ہو تو نہیں چلے گا اب وہ پلاسٹک آ گئی ہے پہلے المونیم ہی چلتی تھی اور حضرت المونیم ہی لے کے چلے اس لیے وہی ذہن میں تھا تو لکھا حضرت فرمائے ہاں بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے مجھے متوجہ کیا ٹھیک کیا دیکھیے آرام لکھ دیا تھا غلط لکھا قابل کر سکتے تھے نا بھائی ہم لوگ المونیم کا آج بھی لے کے چلتے ہیں اور اسی کو برسوں سے لے کے چلنے کی عادت ہے حکیم صاحب کو دیکھو آج بھی اتنا وزن وردہ لے کے چلتے ہیں ہم لوگ کے ہاتھ میں پلاسٹک کا رہتا ہے ڈیڑھ سو گرام کا اور ان کے پاس رہتا ہے ڈیڑھ کلو کا اور لوئی لے کے چلتے ہیں چلتے ہیں نا ہر سال اندمیوں کا لوٹا جاتا ہے کہ نہیں جاتا پوچھو تو کہا یہ یہ لایا نہیں ہو گئی تو کہا میں توبہ کرتا ہوں کہ موریب شیخ سے کہتا ہے یہ لانی لایا نہیں ہو گئی تو شیخ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں یہاں شیخ مرید سے کہتا ہے غلط ہے کہتا آپ ہم کو سمجھا رہے ہیں آپ سمجھتے نہیں ارے بابا تو مجھ کو سمجھانے آ رہا ہے کہ مجھ سے سمجھنے آ رہا ہے آج تک یہی پتا نہیں چلا اب بیت کرتے وقت پوچھنا پڑے گا بھائی مجھ کو سمجھانے کے لیے بیت ہو رہا ہے یا سمجھنے کے لیے آج بات یہ سمجھ میں آئی کہ اب بیت کے ٹائم یہ بھی پوچھنا پڑے گا تو مجھ کو سمجھائے گا یہ میری سمجھے گا اور ہماری نواسی تین سال کی ہے نا بولتی ہے بیان میں میرا نام ضرور لیا کیجیے دیکھیے نفس ابھی ہے نا نفس ہے نا تین سال کی بچی ہے اور کہتی ہے بیان میں اور پچھلی دفعہ تو کہا تھا چار دفعہ نام لیجیے گا پچھلی دفعہ میں آ رہا تھا بیان میں چار دفعہ میرا نام لیا کتنے نام کے خواہ ہیں ہم کہ ہمارا نام روشن ہو تین سال کی بچی کہتی ہے ہمارا نام لیجیے اور ابھی کیا کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا میں اس کا ذکر کیوں آیا ہاں, ہاں، وہ اسکول جاتی ہے ابھی پڑھتی تو ہے نہیں لیکن باقاعدہ یونیفارم پہن کے بیگ لے کے جاتی ہے بولے کیا کرنے جا رہی ہے پڑھنے جا رہی ہے پڑھانے جا رہی ہے پڑھانے جا رہی ہے کیا کرنے جاتی ہے پڑھانے جا رہی ہے تو آج جب تین سال میں ہم سکھانے والے بن گئے پڑھانے والے بن گئے ہاں؟ اور سمجھ کہاں تک ہے دیکھیے کہاں دماغ چلتا ہے پرسوں رات کو بمبئی سے چندا کر کے لوٹا چندہ اس لیے بولتا ہوں کہ آپ کے بھی کان کھڑے ہو جائیں آپ کو پتا چلے شکیل چندہ کرتا ہے پنویل ہاں؟ والے تو ایک بھی دینے کے نہیں ہے محبت کا بڑا دعویٰ ہے بہت دعویٰ ہے ہم لیں گے بھی نہیں رکھیے اپنے پیسے اپنے پاس بھکاری اللہ اپنے در کا بنائے اپنے در کا بھکاری بنائے وہ تو بھیجے گا اس کا گھر بننا ہوگا بنے گا نہیں ہمارا کام جتنا ہے کریں گے زکات بھی وصولتے ہیں دو سو سے زیادہ مکاتب چلتے ہیں مسجد بن رہی امداد کی رقم بھی انٹرسٹ کے بھی مصارف ہمارے ادھر رہتے ہیں کوئی آدمی انٹرسٹ دے دے گا تو وہ بھی کہیں لگ جائے گا سب ضرورتیں رہتی ہیں ہر طرح کا مال یہاں ہضم ہو جاتا ہے رسید ایک نہیں دی جاتی ہاں آیا گیا پھاڑو پھینکو جگہ جگایا آیا بچے مفرے قلب ہیں بچوں کے ساتھ بات کرنے سے تھکان اتر جاتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے ٹینشن فری ہو جاتا ہے آدمی تو جاگ رہی تھی چھوٹی ہے ماریا تو جیسے میں پہنچا سلام کیا اور جانے کے ٹائم پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں میں بمبئی جا رہا ہوں اچھا جلدی سے آئیے گا مجھے آپ کی یاد آتی ہے نانا ابا مجھے آپ کی یاد آتی ہے دیکھیے اس طرح محبت کیسے جوش مارتی تو میں نے کہا اچھا میں بمبئی جاؤں گا تو گھر کا فون فری ہے میں اس پر فون لگا دوں گا تو تم میری خیریت پوچھ لینا خوب ہم باتیں کریں گے ایسا ہوتا ہے کیا نانا ابا ایسا پوچھتے ایسا ہوتا ہے کیا یعنی اتنی دور سے کہیں محبت ہوتی ہے کیا میرے سامنے رہو تو محبت ہے ہاں؟ یہی محبت کے جذبات اللہ کی طرف منتقل کر دیے جائیں کہ میرے محبوب تو آپ ہی ہیں جو کچھ ہیں آپ ہیں آپ خوش ہوں گے تو ہم وہ کریں گے آپ ناراض ہوں گے تو کام نہیں کریں گے تو آیا بھاگا ہوا تو مجھ سے پوچھتی ہے کہتی ہے نانا ابا بچے لوگ فٹافٹ بولتے ہیں کیا بولتی ہے بہت بولتی ہے نا تو بولتی ہے بچے لوگ فٹافٹ بولتے ہیں اور بوڑھے لوگ بہت سوچ سوچ کر دھیرے دھیرے بولتے ہیں دیکھیے ابھی نہیں سمجھائیں گے تو کب سمجھائیں گے جب اتنا جانتی ہے جب تین سال کی بچی اتنا جانتی ہے تو ابھی نہیں سمجھائیں گے تو کب سمجھائیں گے ابھی سمجھائیے سمجھائیے بیٹا اندر ایک نفس ہوتا ہے ایک شیطان ہے دونوں ہمارے دشمن ہیں ابھی سمجھائیے روز کہیے تاکہ بات پختہ ہو جائے کہ نو شیتان امی بتاتی تھی ابو بتاتے تھے کہ نو شیتان دشمن ہے نو شیتان دشمن ہے نو شیطان دشمن ہے روز سبق پڑھائیے دیکھو سنو بیٹا نو شیطان ہمارے دشمن ہے ہماری برائی چاہتے ہیں اللہ پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑا بڑے خواہ ہیں ہماری بھلائی چاہتے ہیں آپ جملہ ان کے دل کے اندر اتاریے اور یہ بھی سکھائیے نب شیتان یہ چاہتے ہیں کہ بھلا کام ابھی نہیں بعد میں کرنا اور برا کام ابھی کرو میں گھر میں بچوں سے ایسے پوچھتا ہوں نب کیا کہتا ہے بھلا کام زور سے بچے بولتے ہیں ابھی نہیں کرنا برا کام بولے اب بھی کرنا ماریا کو یاد نہیں رہتا ماریا بولتی ہے بھلا کام کبھی نہیں کرنا برا کام ابھی کرنا ابھی تو تین سال کی ہے تو بولے گی نا ایسا ہاں؟ لیکن آج غلط بولے گی کل صحیح سمجھے گی نا ارے بھائی آپ میرے کو بتاؤ کل صحیح سمجھ جائے گی نا بولو زور سے تین سال کی کل صحیح سمجھ جائے اور آپ صحیح نہ سمجھے تو کس بات کا رونا رویا جائے بیان کیا جائے نہ کیا جائے سر پردہ میرے یہاں نہیں چلے گا تین سال کی چار سال کی ہوتے سمجھ جائے گی اور ہم بالی ہو گئے دادا ہو گئے دانا ہم نہیں سمجھتے ہمارے یہاں نہیں چلے گا میاں تم کون سی بات کرتے ہو موری صاحب یہ سب شکیل کے لیے رہنے دو اسی کے یہاں ایک ہی بات آتی ہے خالی جب دیکھو تو شرعی پردہ جب دیکھو تو بدنی گائی جب دیکھو تو خود بینی جب دیکھو تو مرغی اور جب دیکھو تو شادی جب دیکھو تو تراوی اس کے علاوہ اس کو بیان ہی نہیں آتا کیا جاتے ہو تو مت آؤ نا مت آؤ یہاں جو مرض ہے جو وبا پھیلی ہے بات اسی کی جائے گی اور دوا اسی کی بیان کی جائے گی وہی بتایا جائے گا تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کس دھوکے میں امام افزائی رحمت اللہ زمانہ تابعی کا زمانہ ہے ہے نا بھائی ارے بولو ارے مولوی لوگ بولو تو بولا تو کرو میں تائید چاہتا ہوں یا غلط ہو تو میں اصلاح چاہتا ہوں ہاں؟ اس زمانے کے دعوے دار جنہوں نے سنتوں سے اعراض کیا ہے ان کے چہرے قبل رخ سے اللہ نے پھیر دیے آج کا دعوے دار مسلمان حرام میں مبتلا ہو کر کہتا ہو میں کروں گا اس کا کیا حال ہوگا اللہ حفاظت کرنا یہ جو سے تقریب نہیں ہے یہ کچھ درد ہے جو بیان ہو رہا ہے پھر وہاں آداب بیان ہوتے ہیں کہاں مرکز پر ہر دن بیان ہوتے ہیں تو اس میں خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی دوسرے کی چیز استعمال نہ کرو لیکن اگر کرنا ہی پڑ جائے تو جس کام کے لیے دی گئی ہے اسی کام میں استعمال کرو مثلا یہ لوٹا اس وقت الومینیم ہی کا چلتا تھا یہ لے کر گئے کسی ساتھی کا اور گرمی کا زمانہ تھا اس لیے سمجھایا گیا تھا کسی ساتھی کا لے کر گئے واپس آئے اس سنجے سے فارغ ہو کر تو برف بک رہا تھا یعنی باہر گئے کہیں اس سنجے سے فارغ ہو کر اور گزرے تو مسجد کے دروازے پر دیکھا تو برف والا ہے تو اس سے برف خرید لیا اور برف توڑنے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا تو لوٹے سے توڑنا شروع کر دیا تو اس کا نام خیانت ہے ارے ہوتا ہے روانگی کے آداب میں تو اس سے یہ بھی پتا چل گیا یہ اس لیے آئی بات کہ کوئی آدمی روپیہ رکھ دے اور ایک آدمی اس کو لوٹا دے لیکن جس چیز کا استعمال جیسے کرنے کے لیے کہا گیا اور وہ چیز اس کی ملک نہیں ہے اس کے خلاف استعمال کرے تو خیانت ہوگی کہ نہیں ذرا بولو زور سے ہاں؟ خیانت ہوگی اگر ملک ہماری نہیں ہے اور ملک ہے اور جیسے استعمال کرنا ہے ویسے نہیں کرتے تو ایک نمبر کا بیوقوف ہے کیا ہے اس کا اپنا ہی لوٹا ہے برف توڑتا ہے ہاں؟ تو یہ تو ایک نمبر کا بیوقوف ہے ایسے اور کہنا چاہیے السلام علیکم آپ جائیے میں آپ کو سمجھانے کے قابل نہیں ہوں آپ بہت زیادہ سمجھدار نکلے لیکن یہ بات سمجھ سکتا ہے آدمی کہ ملک نہیں ہے تو اس کا غلط استعمال آپ کے ہم مالک ہیں بتائیے ارے یار مولانا خاموش رہتے سبحان اللہ اب دے ہی اتنے مفتی مولانا بیٹھے میں پوچھتا ہوں تو جواب کیوں نہیں دیتے میری سمجھ میں نہیں آتا یا رعایت میں آئے ہیں یا کچھ چندہ لینے آئے ہیں تو بولتے یار خاموش رہنا جلدی پٹے یار ٹوکی تو ہوتی نہیں تو ابھی بولوں گا تو پتہ نہیں اور آگے کیا کیا جوڑے گا یہ آدمی ایک کے پاس دوسرا جوڑتا رہتا ہے بات بولو ہی مت اگر ایسا ہے تو پھر ہم ابھی سبحان اللہ پہ ہم نہیں پڑھیں تاکہ بات ختم ہو جائے آپ جاؤ اپنے گھر چندے والے مجھے معاف کریں دے نہیں رہا ہوں لینے کا زمانہ ہے اس وقت بات گئی کہ کروں بات نہیں تو آپ بولیے زور اس مائک میں وہ آواز جانی چاہیے اس مائک سے آواز جانی چاہیے آپ کے ہم مل کر آپ کے مالک ہیں یا آپ امانت کس کی دی ہوئی امانت ہے اب آگے بہت غور سے سنیے گا جب میں کہنے جا رہا ہوں ذرا آپ کے ہم مالک نہیں ہیں آپ امانت ہے کس کی دی ہوئی ہے اللہ کی دی ہوئی اور اللہ نے اسے استعمال کی جگہ بتایا کہ فلا جگہ کرنا فلا جگہ مت کرنا نہ محرم کو مت دیکھنا ان کو مت دیکھنا تمہارے گھر میں تمہاری بھابھی بھی نامحرم محرم ہے نہ محرم ہے کہ محرم ہے تمہاری سالی بھی نامحرم محرم ہے اور تمہاری ممانی بھی نامحرم محرم ہے یہ تو آپ جانتے ہیں نا یہ جتنی نامحرم محرم ہے کہ باہر مت دیکھنا گھر میں دیکھنا کیا ہے ہاں؟ بھابھی نئی آئی ہے بہت خوبصورت ہے وہ بھی اس کا بہت سڈول سڈول ہے بہت اچھی ہے یعنی پرسنالٹی اس کی ایسی ہے کہ بس دیکھتے ہی رہو لیکن چونکہ میری بھابھی ہے اور میں اتنا نیک طبیعت ہوں کہ اس کے وجود سے میری طبیعت میں کچھ نہیں ہوگا میں چاہے ہزار دفعہ دیکھوں ہے نا ہم ایسے تو اسے کچھ نہیں ہوگا جو نامرد ہوگا اسے کچھ نہیں ہوگا جو نامرد ہوگا اور جو مرد ہوگا اسے ہوگا جو مرد ہوگا اسے ہوگا تو جو نامرد ہے وہ دیکھے اور مسئلہ پوچھے کہ میں نامرد ہوں میں بھابھی کو بھول سکتا ہوں کہ نہیں تو ایک نامرد ہونے کی بات یہ ہے کہ وہ انجام نہیں دے سکتا کام جو اس کی انتہا ہوتی ہے لیکن شہوت تو یہاں بھی بھڑکے گی چاہے آگے کام کا ہو کے نہ ہو یہ آپ امانت سے کس نے دیا اور کہاں مت دیکھو بتایا اور جہاں ہم دیکھتے ہیں وہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا یہ بہت خطرے کی بات ہے بہت غور سے سنیں شکیل بھی سمجھے آپ بھی سمجھیں جہاں کہا مت دیکھو اس امانت کا استعمال وہاں مت کرو تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے اللہ کے نہیں دیکھتا تو کہتے ہیں اللہ پاک آپ دیکھتے رہیے آپ کے دیکھتے ہوئے بھی ہم خیانت کریں گے ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں منافقوں کی صفت وجود موجود ہے یا نہیں ہے اور شباب پر ہے کہ نہیں ہے وہاں تو قسمیں کھاتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کے ہیں جس کام کو آپ جان جائیں گے کہ میں منافق ہوں سمجھ جائیں گے وہ کام ہم آپ کے سامنے اس کے خلاف نہیں کریں گے ارے یہ بہت اہم بات ہے دوستو بہت اہم بات ہے نہیں سمجھے آپ میں نہیں سمجھا سکا آپ کو نہیں سمجھا سکا وہاں منافق کیا کہتا کرتا ہے کہ وہاں منافق وہ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول جن باتوں سے ناراض ہوں گے ان کو ہم ان کے سامنے تو ایسے ہی کریں گے جس سے وہ خوش ہوں گے ہم پیچھے جائیں گے جب وہ نہیں دیکھیں گے تب ہم کریں گے کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے ان کے اندر صرف نفاق ہے ان کا دل ان چار قسموں میں سے خالص نفاق والا ہے اس لیے ابھی یہاں تک پہنچے ہیں کہ خدا دیکھتا ہے یا نہ دیکھتا ہو اس سے مطلب نہیں موجود تو رسول ہیں ان کو خوش کرو ہم کس کو خوش کر رہے ہیں تو پتا چلے ہمارے پاس تو ایمان ہے نا ہمارا ایمان کہتا ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس اللہ کے دیکھنے کا یقین اگر دل کے اندر ہو یقین علم الگ چیز ہے یقین الگ چیز ہے علم الگ چیز ہے یقین الگ چیز ہے بالکل الگ ہے علم الگ چیز ہے یقین الگ چیز ہے اگر یقین دل کے اندر بیٹھا ہے تو پھر اس کو دیکھتے ہوئے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے پھر ہم نام احرم کو دیکھیں کیا خیال ہے یہ نفاق کے وہ عمل جو منافقوں کی منافقوں کی صفت ہے اندر اتنی رقص بچ گئی ہے کہ جب یہ شکیل بولتا ہے تو لوگ کہنے لگے ایسے کہ میاں یہی بات کرتا ہے کچھ کہتا نہیں تو اس نے ان لوگوں نے سنتوں سے اعراض کیا قبلہ رخ سے پھیرے تھے چہرے یہاں فرائض سے اعراض ہو رہا ہے ہاں؟ ارے کچھ بات ہو رہی ہے کام کی کچھ کام کی ہو رہی ہے ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں ہاں؟ صاحب کرام کو ایمان لانے میں دیر لگی ماننے میں دیر نہیں لگی ماننے میں دیر نہیں لگی جس جس کام کو نبی علیہ السلام صاحب نے کہا کرو اس کو کیا موقع آیا تو کا چھوڑ دو تو چھوڑ دیا کا چھوڑ دیا تو گھر ڈھا دیا جا کر اور آگے بتایا نہیں کہ میں نے کارنامہ انجام دیا بلکہ نادم و شرمندہ ہوئے کہ میرے نبی کو تکلیف پہنچ گئی میرے گھر سے دوستو ہمارے اعمال نبی علیہ السلاۃ السلام پر پیش کیے جاتے ہیں ہمیں کیوں نہیں خیال ہوتا کہ اسے دیکھ کر ان کو تکلیف ہوگی کہاں سے بات گئی یہ بات کہاں سے گئی امانت میں خیانت ہاں؟ نفاق چار قسم کے دل ہیں دل کتنے ہیں چار قسم ہیں ایک میں کفر ہے ایک میں نفاق ہے اور ایک میں ایمان ہے اور ایک میں ایمان کے ساتھ نفاق ہے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمتہ فرماتے ہیں اس کی بات بھی کرنا لوگوں نے بند کر دیا نفس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نفس کی بات بھی کرنا لوگوں نے بند کر دیا نفس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے کہ نفس ہمیں کتنا لوٹتا ہے اور کہاں تھے ہم کچھ تو یاد رکھو کہاں تھے کہاں سے گھوم گئی تھی گاڑی یہاں تھے یہاں یہ سنا رہے تھے کچھ بھی سناؤ مانیں گے نہیں یہ نفس کے سب سے بڑے شکار ہیں فرائض سناؤ تو نہیں مانیں گے ہاں نماز پڑھیں گے نماز پڑھیں گے کیوں نہیں پڑھیں گے نماز تو بچپن سے ہم کو عادت ہے ہم نماز کیسے چھوڑ سکتے ہمارا تو یہ رتبہ ہے ہمارا تو یہ منصب ہے ہمارا تو یہ کام ہے ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے فجر کی چھوڑ دیا کریں گے کبھی کبھی فجر چھوڑا کریں گے اور سوئیں گے کون سی نماز منافقوں پہ بھاری تھی بولو کون آگے جگائے گا کہ جاگو نفاق کی علامتیں موجود ہیں ابھی بہت سارا بیان ہے نفاق کا مگر وہ ابھی کرتا نہیں میں اس وقت نفس نے شکار کر لیا کس نے نفس نے شکار طبیعت چلے تو کریں گے طبیعت نہیں چلے گی اور اگر چلے گی بھی تو معاشرہ اجازت دے گا تو کریں گے برادری اجازت دے گی تو کریں گے گاؤں شہر اجازت دے گا تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے اور جہاں بہت زیادہ لوگ بولیں گے ہم ڈٹائی سے مسجد میں کریں گے کیا کریں گے حید ماں رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ فرماتے ہیں تراوی میں جو کلام اللہ پڑھے یا سنے اس کی اجرت دینا حرام ہے بولے ہم مولانا رشید احمد صاحب کو نہیں مانیں گے ہمارے مزاج کے خلاف کہہ رہے ہیں یہی بات ہوئی نا اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو کیا ہوا اس کا مطلب ہم مولانا رشید احمد صاحب کی نہیں مانیں گے اچھا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ فرماتے ہیں اجرت دے کر قرآن سننا شرائن جائز نہیں لینے والا اور دینے والا دونوں گنہ گار ہیں اور اگر بغیر تعین اجرت سنایا جائے طے کیے بغیر اور ختم قرآن کے بعد بدر تبرو دیا جائے تو اصا قول کے مطابق یہ صورت بھی ناجائز ہے پتاوا خلیلیا خلیلیہ بولے ہم ان کو بھی نہیں مانتے وہ لاؤ جو میرے معاشرے کے مطابق کہے اچھا تو مت مانیے پھر سنیے ہر مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اور یہ کتاب پرانی شائع نہیں ہوئی ہے ہاں کہیں گے یہ پرانے فتوے ہیں تو میاں نبی کے ہاں سے شادر ہونے پرانے پورے فتوے تو چودہ سو سال پرانے ہیں ادھر بھی مت مانو تو کہاں مانتا ہوں لیتا تو ہوں پیسہ اور دیتا تو پیسہ کیا بولتے ہو مت مانو میں نہیں مانتا میں تو جتنا اچھا لگے گا اتنا مانیں گے جتنا نہیں اچھا لگے گا نہیں مانیں گے ہم ایسے زمانے میں گزی رہے ہیں کہ ہم معاشرے والوں کا پہلے خیال رکھیں گے کرو کیا کرو کیا پھر سنو یہ اس لیے اس کی تاریخ ڈالی گئی ہے چھبیس زا چودہ سو اکتیس ہجری یہ کتنے زمانے پرانی بات ہوئی بھائی ہاں؟ ایک سال مال لاتے ہیں تو سال ڈیڑھ سال دو سال کی وارنٹی رہتی گارنٹی رہتی نہیں رہتی ارے پوچھتے نا کتنے سال وارنٹی ہے کتنے سال کی گارنٹی ہے نہیں پوچھتے تو اس کی وارنٹی گارنٹی بھی ہے ایک آٹھ سال کی کہ نہیں ہوگی زیقادہ آیا کہ نہیں آیا ابھی چودہ سو بتیس کا زیقادہ آیا نہیں آیا تو ابھی سال تو پورا نہیں ہوا ابھی تو وارنٹی گارنٹی کے پیریڈ میں ہے یہ یہ پرانی تو بات نہیں ہے نئی کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں میں ہاں پچھلے سال کہنے لگے پرانے بتاوے تھے ابھی نئے بدل گئے تو یہ نئے آ گئے دیکھیے تو پرانے فتح تو نبی کے پرانے ہی فتاوے ہیں سب کہ نئے نبی کے فتاوے سب پرانے ہیں کہ نئے حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتوے تفصیل حضرت عمر کے فتاوے یہ سب پرانے ہیں نئے ہاں، تو پرانا نہیں ہے تو نہیں مانیں گے کیا پرانی بیوی ہے کہ نہیں مانیں گے ہاں؟ یہ پرانی شریعت ہے پرانی شریعت کو جب نئی میں تبدیل کر دیں گے تو خدا نہیں مانے گا خدا کا رسول نہیں مانے گا آپ مانیے مت مانیے بگاڑنے والا وہ ہے بنانے والا وہ ہے کوئی مانے نہ مانے جس نے نہیں مانا اس نے اپنی اجاڑا جس نے مان لیا اس نے اپنی بنایا مہا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حاصل جواب یہ ہے لمبی عبارت چلی آ رہی ہے آخر میں لکھتے ہیں امداد الفتاوا جلد ایک اڑتالیس نمبر صفحے پر اڑتالیس نمبر پر حاصل جواب یہ ہوا کہ رواج مذکور محض باطل اور مخالف شرح ہے اور ایسا ختم ہرگز موجود ثواب نہیں بلکہ موجود معاشیت ہے پیسے دینے لے کر ثواب نہیں ملتا گنا ہوتا ہے سب کریں گے کیا کہتے ہیں کریں گے ہم ان کو نہیں مانیں گے مت مانیں گے حیرت مانا مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں کفایت المفتی جل تیسری میں دو سو پینسٹھ نمبر صفحہ پر قرآن مجید تراوی میں سنانے کی اجرت لینا اور دینا جائز نہیں حضرت مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمان صاحب مفتی اعظم ہے اجرت پر قرآن مجید پڑھنا درست نہیں اور اس میں ثواب نہیں اور بحکم المعروف کل مشروط جن کی نیت لینے دینے کی ہے وہ بھی اجرت کے حکم ہے آپ یہ بہت سمجھتے ہوں گے نا بحکم المعروف کل مشروط سب سمجھتے ہوں گے فتوا دیتے ہیں نہیں نہیں اس کو بولنے تو جائز ہے یہ سمجھتے ہیں المعروف کل مشروط سمجھتے ہیں ہاں؟ ابھی یہ اس کی اے بی سی ڈی نہیں سمجھے فتح کی اور فتوا دینے بیٹھے اس کو بولنے تو ہم تو لیں گے اس کو بولنے تو ہم تو پڑھیں گے اس کو بولنے تو ہم تو کریں گے میاں عقل کے ناخن لو آنکھیں کھول لو موت بہت قریب آ گئی ہے خدا کی کھلی بغاوت اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے رو ہاتھ پکڑو سمجھاؤ جو گالیاں دیتا ہے سنو مناؤ کہ اللہ کے واسطے بغاوت مت کرو ورنہ جب اتنا بڑا مجمع بغاوت کرے گا تو عذاب آ جائے گا اور ان قریب آ جائے گا نہیں مانیں گے تو پکڑے جائیں گے ایسے لوگ کہ ایسا حکم مانتے دار دوبن کے فتح کو مانتے ہو نہیں مانتے کون نہیں مانتا ہاتھ اٹھاؤ کیا جھٹائی ہو گئی اللہ اللہ رحم فرمائے جہاں سے دیکھو فون آتا ہے فون آتا ہے تیرے خلاف تیرے خلاف ارے بھائی میرے خلاف نہیں ان کے خلاف کہہ رہے ہو اور انہوں نے اللہ رسول کی شریعت کو سامنے رکھ کر ان کو خوش کرنے کے لیے فتوا دیا ہے ورنہ بھائی اگر لینا دینا جائز ہوتا تو میرے تین بچے حافظ ایک داماد حافظ ایک نواسا حافظ تین بھتیجے حافظ میرے گھر میں تو حافظوں کی بھیڑ ہے ماشاء اللہ میں تو لاکھوں روپئے کما لوں میں کیوں منع کروں ایسا نہ سمجھے کہ اس کے یہاں کوئی حافظ نہیں ہے اس لیے سوچتا اتنا چیختا چلاتا ہے ہاں؟ ہمارے یہاں تو حافظوں کی بھیڑ ہے ماشاء اللہ میں تو لاکھوں روپئے کما لوں ترابی بھی سنوا سنوا کر اور تعلقات ایسے جہاں زیادہ مالدار لوگ وہاں بھیج دوں لندن چلے جاؤ سنانے کے لیے افریقہ چلے جاؤ زامبیا چلے جاؤ یہاں چلے جاؤ سری لنکا نہ بھیجو پھر ہی کراس روڈ پہ جا کے سنا دو کوئی کراس کرنے والا نہیں ان کے چندہ دینے میں ان کو جاؤ میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں تو اپنے نفس کے شکار نفس کے شکار ایسے شکار کہ ہوش ہو گئے بے ہوش ہو گئے ہوش ہی نہیں رہا کہ ہمارے اکابر کے فتح کیا ہیں اس کا ہوش ہی نہیں رہا ابھی تو اختلاف ہو جائے کوئی ہو تو کون سے مسلک کی مانو گے کہاں والوں کی مانو گے یہ تو بتا دو یہی تو کہو گے ہم انفی ہیں ہم دوبن کا مانیں گے آپ کہو گے ہم شافی ہیں ہم سری وردھن کا مانیں گے آپ کہیں گے فلاں ہیں ہم فلاں کا مانیں گے کسی کو تو اپنا بڑا بنایا ہے نا اور اگر کسی کا مقلد بھی نہیں ہے تو پھر تو نف شیتان کی اتباع میں جہاں چاہے وہاں چلے جائیں مقلد ہی نہیں ہے خود ہی خود ہی آپ سب کچھ ہیں تو آپ جو چاہے کرتے رہے المعروف کل مشروب جس کو ہماری زبان میں سب کو پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے اس عمل پر ہاں؟ سیدھی زبان کا مطلب یہ ہے کہ کل ستائیسویں شب میں یہ ہونے والا ہے یہ مشہور ہے نا سب کو بس یہی اگر نہ ہوتا مشہور تو شاید جائز ہوتا لیکن ہر جگہ ہوتا ہے اس لیے سب کو پتا ہے کہ ستائیسویں کو یہی ہوگا اللہ کرے اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی جائے اور تقوی پہ باقی رکھی جائے ہاں، اللہ کرے باقی اسی پہ رہے ورنہ تو کل کیا میں میری پکڑ ہو جائے گی اور سنیے ماننے کو تو تیار ہو جائیں گے کچھ لوگ تو مانیں گے انشاءاللہ کیونکہ مانا لاکھوں آدمی ایسے ہو گئے الحمدللہ جو بغیر پیسے کی طرح بھی سنا رہے ہیں لاکھوں ہو گئے دس سال سے تقریباً گالیاں سنا میں نے نیکیاں جمع کیا گالیاں کیا سنا تو ہو گئے لاکھوں ہو گئے سنیے اس صورت میں صرف تراوی پڑھنا اور اجرت کا قرآن شریف نہ سننا بہتر ہے اور صرف تراوی ادا کرنے کے لیے کر لینے سے قیام رمضان کی فضیلت حاصل ہو جائے گی یعنی اگر کوئی حافظ ایسا نہیں ملا جو بغیر پیسے کی نہ سنانے والا ہو پیسے والا ہی ہو پیسہ لے کر سنائے گا اس حافظ کے نہ ایسے حافظ کے نہ ملنے پر بغیر اجرت والے کے علم طرح کیف سے اگر آپ اپنی پڑھ لیں ایک جماعت بنا کر پڑھ لیں نماز مسجد میں فرض وہاں ادا کریں اپنے یہاں کوئی جگہ بنا کر وہاں نماز تراوی پڑھ لیں تو یہ ادا ہو جائے گی تراوی آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جن کے بیٹے حضرت مفتی تقی عثمانی رفیع عثمانی کے نام کا ڈنکا دنیا میں بج رہا ہے یہ ان کی عبارت فرماتے ہیں چھوٹی صورتوں سے نماز تراوی ادا کریں اور اجرت دے کر قرآن نہ سنیں کیونکہ قرآن سنانے پر اجرت لینا اور دینا حرام ہے بزرگوں کے پاس احتقاب کر رہے ہیں جماعت میں وقت لگا رہے ہیں بیٹا یہاں آیا اس نے مسئلہ سنا باپ کو سمجھایا باپ نے کہا نہیں ہم تو وہیں پڑھیں گے ہم کریں گے وہی جو ہمیں ہوتا اچھا کہا ابا گھر پہ پڑھ لو الم کرا کیف سے پڑھ لو ہو جائے گی انہیں طبیعت نہیں چلتی طبیعت یعنی اللہ کی شریعت پر طبیعت نہیں چلتی جہاں اللہ کی شریعت پر طبیعت چلتی ہم وہ کام کرتے ہیں کتنوں کی نہیں مانیں گے اور پھر فرماتے ہیں اجرت لے کر قرآن پڑھنا اور پڑھوانا گناہ ہے اس لیے تراوی میں چند مختصر صورتوں سے بیس بیس رکعت پڑھ لینا بلا شبہ اس سے بہتر ہے اجرت دے کر پورا قرآن پڑھوا میں کون ہے کا مفتی محمد شفیع صاحب بہت بڑے عالم کا ٹھیک ہے ہوں گے لیکن یہ میری مسجد کے خلاف کہہ رہے ہیں اس لیے ان کی نہیں مانوں گا ہمارے یہاں برسوں کی رواج اب چلا آ رہا ہے یہ کوئی نئی بات لا رہے ہیں یہ نئی بات لا رہے یہ ساٹھ سال پرانا فتوا ہے اور نئی بات تو صحابہ نے میں جو لوگ اس پر آئے کہ میرے یہاں ہوتا رہا میرے معاشرے میں ہوتا رہا یہ نبی نئی بات کہہ رہے ہیں لیکن ان کی بات حق ہے اس لیے ہم سب کو چھوڑ دیں گے ان کی مانیں گے وہ صحابی ہو گئے اور جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے ہمارے یہاں نہیں ہوا وہ مشرق اور کافر بن کے جیے اور ویسے ہی مر گئے ان کا نام مشرق کافر ہوا اور ان کا نام ایمان والا ہوا اور وہ دل جس میں ایمان و نفاق ہے وہ یہ کہے گا ہم کو چلے گا تو لیں گے اور نہیں چلے گا تو نہیں لیں گے سنا دو بانٹ دو تقسیم کر دو گالیاں جتنی بند پڑتی ہو تم کتاب سے بانٹنے میں سب بولنا بھائی میرا قصور نہیں ہے شکیل کا ہے سب گالیاں اس کو دو یہ نہیں بولنا ساتھ میں میں اس کے لیے تیار ہوں بیچارہ دے ہی تو رہا ہے لے تو نہیں رہا ہے مجھ سے میرا کیا جاتا ہے اس کو کتاب سے دو بولے اس کو پڑھنے کے بعد اگر گالیاں دینا ہوا تو مجھ کو مت دینا بھائی شکیل بیٹھا اس کو دینا میں میں لینے کو تیار ہوں آگے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ ان کو بھی مفتی اعظم کہا گیا ہے ارے کہا گیا ہے مفتی اعظم کہا گیا ہے نا مفتی اعظم کہا گیا ہے اللہ نے کتنا کام لیا اللہ ان کو خوب جزائے خیر دے ان حضرات کی قبروں کو نور سے بھر دے فرماتے ہیں محض تراوی میں اور بہت بہت کچھ دل بہت ہنسنے ہنسانے والا اللہ والا ہنستا ہی ہنساتا ہے بہت ہنسنے والا ہاں؟ جن حکیم صاحب کا میں نام لیا کرتا ہوں کرلا والے جن کے پاس میں بہت جوانی میں جایا کرتا تھا ان سے میں نے بہت کچھ سوچا بہت کچھ جانا جتنا سکھایا اتنا تو نہیں سیکھ سکا لیکن بہت کچھ جو کچھ سیکھ سکا سیکھا مقدر میں رشتہ تھا مجھے معلوم نہیں ان کی تین بیٹیاں میرے تین بیٹے تین بیٹیاں میرے گھر آئی میں نے دیکھا تھی چھوٹی چھوٹی سی تھی باقی تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اس میرا تعلق ہے تو جب سات بچیاں ہو گئی تو میں نے کہا حکیم صاحب جی تو چاہتا ہے جب میرے بچے ہو گئے تین تو میں نے کہا جی تو چاہتا ہے کہ تین بچیاں میں لے کے جاؤں ابھی آپ کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں بیٹیاں بیٹی بیٹی بیٹی کے سے باپ کے گھر میں چلی جائے میں بھی ابو جیسا ہی رہوں گا انشاءاللہ اور بیٹیوں سے پوچھ لیجئے کیسے رہتا ہوں یہ تو بیٹیاں ہی بتائیں گی کہ ابو جی ہیں کہ نہیں ہیں ان کا نام خلیل الرحمان ہے کیا نام ان کا خلیل الرحمان اور وہ پٹھان بھی ہیں پٹھان اور ان کے گاؤں کا نام جو ہے وہ لوگ افغان سے آئے ہوئے لوگ ایک گاؤں میں جو بسے نسلوں پرانے ہیں بہت پرانے تو اس گاؤں کا نام وہ لوگوں نے کھیڑا افغان رکھا کیا رکھا یعنی افغان لوگوں کا گاؤں ہے کھیڑا افغان حج کے زمانے میں میں حکیم صاحب کے ساتھ مدرسے سولتیہ کی طرف گیا وہاں علماء ہوتے مشائق ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہو جائے تو دروازے سے مدرسے کے دروازے سے نکل کر حضرت مفتی محمود صاحب محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس وقت حیات سے اور بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور دو خادم کے ساتھ چلے آ رہے تھے حکیم صاحب جب قریب پہنچے تو حکیم صاحب کو اللہ والوں کے منظور نظر نور نظر کیا کہیں حضرت مدنی کے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کے آئے اور تمام کتنے حضرت شیخ کے حضرت شیخ نے کہا ہمارے لوگوں کو پہلے اندر کرو یہ بھی ہمارے ان کو بھی ہمارے ساتھ کرو کمرے میں باقی تم جانو یعنی ایسی حضرت مولانا الیاس صاحب کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیا ہے تو کیسے ہیں کوئی بھی دیکھ لے چہرہ دیکھ کے آپ کہہ دیں گے اللہ والے کوئی تعارف نہ صرف آپ چہرہ دیکھیں گے کہیں گے اللہ والے ہاں۔ ان کی وجہ سے سفر حج میں ہمارا حج بھی صحیح ہو جاتا ہے مسائل کا علم ہے اور خوب نصرتیں بھی رہتی ہیں ان کی وجہ سے خوب دعوتیں بھی رہتی ہیں وہاں ہماری اب بڑوں کے ساتھ چلیں گے تو دعوتیں کھائیں گے نا ہاں، مسائل کے ساتھ چلتے دعوتیں اڑاتے ہیں خوب شیخ تو اتنا سا کھاتا ہے اور خود دبا کر کھاتے ہیں ایک مرید میرا ساتھ میں چلتا تھا جب لوگ ڈالتے تھے تو میں کہتا تھا بھائی بس ہو گیا کتنا تو مجھے ایسے کہتا تھا حضرت آپ لے لو نا سب میں کھا جاؤں گا جب میں نے دیکھا کہ بہت عادی ہو گیا ہے تو اس کو بائیں بیٹھانے لگا اور دائیں دوسرے کو بیٹھاتا اور جب بڑھاتا پلیٹ تو دائیں والوں کو دیتا تو بولے حضرت آپ ہم کو نہیں دیں مطلب دائیں دینا چاہیے یہ شرعی حکم ہے بائیں نہیں دینا چاہیے وہی سیاح ہے سترہ سال کی عمر میں بیوقوف بنانے کے اس کالج میں ٹریننگ لیا ہے میں نے سترہ سال کی عمر میں ہمارے جس جہاں میں اترا ہوں بمبئی میں وہاں بیوقوف بنانے کی ٹریننگ سترہ سال کی عمر میں لیا تھا اکیس سال کی عمر میں میرا ہیڈ ماسٹر جو تھا اس نے کہا اب تو فارورڈ ہو گیا اب کوئی فکر کی بات نہیں اب بنانا بیوقوف بنانے میں فارورڈ ہو گیا مگر اکیس ہی سال کی عمر میں توبہ ہو گئی اس لیے کہ ستر میں جماعت میں گیا تو رخ بدل گیا یہ جماعت میں نکلو نکالو اللہ کے واسطے اس میں مت پڑو یہ کام کرنے کا نہیں کام کرنے کا اللہ کی قسم ہمارا تمہارا یہی کام ہے یہ کرنے کا کام ہے علما مشائق اپنا کام کرو انہیں چھوڑو اپنا کام کرتے رہتے ان کی ڈیوٹی الگ ہے ہمارا تمہارا کام تو اللہ کے راستے میں بھٹکنے کا ہے اور اس راستے میں بھٹکنے پر سب سے پہلی تبدیلی یہ آتی ہے کہ میں بگڑا مسلمان ہوں مجھے بن جانا چاہیے اور جب یہ احساس ہوتا ہے تو بن جاتا ہے پھر حکیم صاحب کے ساتھ وہاں پہنچے اور یہ بزرگ جو مفتی صاحب چونکہ بہت پرانی پہچان اس لیے اور سمجھ رہے تھے حکیم صاحب کہ ان کو بینائی کی کمزوری کی وجہ سے اندازہ تو لگے گا نہیں کہ کون ہوں تو سلام کیا اور معانقہ بھی کیا اور پھر کہا حضرت خلیل الرحمان یعنی اپنا تعارف کرایا کہ خلیل الرحمان حضرت مفتی صاحب نے کہا خلیل الرحمان پٹھان کھیڑا افغان سبھی آئیے آلائی ربی کو ماتو تقریباً اللہ ایسے ہوتے ہاں، لوگوں میں ہنستے ہیں راتوں کو روتے لوگوں میں ہنستے ہیں راتوں کو روتے میرا کیا ہوگا میری نسلوں کا کیا ہوگا امت کا کیا ہوگا ہر معلوم یہاں صاحب سے کسی نے پوچھا فرض اب اتنا کیوں روتے ہیں کہ بھائی اگر امت کا حال تمہیں پتہ چل جائے باطل کی اسکیموں کا حال تمہیں پتہ چل جائے تم بھی رونا شروع کر دو تم تو ایک دم سو گئے تمہیں تو پتا نہیں تمہارا دشمن باطل کتنی تدبیریں تمہیں ناکام کرنے کی کر رہا ہے مسلح کی سائز گھٹا دیا مسلح کی سائز گھٹا دیا تقریباً اکثر مسلح کے اندر کوئی نہ کوئی تصویر ڈال دیا کیوں اہل باطل کا استاد جو نفس ہے اور اس کا چیلا جو شیطان ہے یہ رات دن ان کو اتنا شکار کر چکے کہ انہیں برا کام ان کے کیے ہوئے شکار جو لوگ ہیں انہیں برا کام کرنا ان کی ڈیوٹی نظر آنے لگی ابھی ہمارے پاس ایمان ہے ہم برا کام کسی وجہ سے کر لیتے ہیں تو ہم نہیں پچھتائیں گے ایسا نہیں ہوگا لیکن اب پچھتاتے نہیں تو علامت ایمان جو پچھتانے پر مجبور کرتی تھی وہ رخصت ہوگی اس لیے تصویریں بناتے ہیں اور آج کل تو کارٹون کی شکلوں میں کیا کیا ہے اور بڑی تصویر بناتے ہیں ان کا کام ہی ہے ایک شعبہ مقرر کر رکھا ہے ایسا جس کے اندر تم تصویر بناؤ اور کوئی گھر ایسا نہیں جس باقی رہ جائے سب کے یہاں پہنچا دو کسی طرح سے پہنچاؤ پہنچاؤ اسے اس لیے دیکھ رہے بڑی تصویر بناتے ہیں لارج ہے بالکل بڑی اسے ریڈیوس کرتے ہیں کرتے کرتے کرتے کرتے اس کو یہاں تک لاتے ہیں کہ بس اب اس کو ایسا کر دو کہ جو غور کرے تو سمجھ میں آئے ورنہ حقیقت میں یہ تصویر ہے کتنے مسلوں میں دکھاتا پھرتا ہوں دیکھو بھائی دیکھو بھائی دیکھو بھائی میں پھر اس سے نماز نہیں پڑھنے کو تیار ہوتا کہ جب مجھے تصویر نظر آ گئی تو تصویر کے سامنے میں سجدہ نہیں کر سکتا یا رومال رکھو یا کہیں اور کنارے پڑھو اس لیے کہ ٹرسٹی تو مسجد کا مالک اسے کوئی مسلی کہہ نہیں سکتا اور شکیل جیسے تو بدنام ہے کہنے کے لیے شکیل کہہ دے گا ارے یار تجھے تو سب کیڑے ہی نظر آتے ہیں بس شکیل تو کہہ نہیں سکتا اور شکیل کے لوگ ہو تو کہہ دیے تو لگتا ہے شکیل کا آدمی وہی یہ سب ہوتا ہے اللہ کرے وہاں پسند آ جائے اور میرے سب آدمی یہ کام کریں برائی مٹانے کا تو حضرت عالمی حضرت فرمایا تم تو اتنے سوئے ہو کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں باطل کیا کر رہا ہے دوستو لباس میں لباس میں ابھی رمضان کا مہینہ ہے میں تو چندے والا بھٹکتا ہوں رات کو دن کو بھٹکتا ہوں یہ پورا محمد علی روڈ بنڈی بازار مسلمان عورتیں اس لیے سامان لینے آتی ہیں وہ جالی والا کپڑا جس سے پوری بائیں نظر آتی ہیں کیسے پہن کے چلتے ہیں باسے تو ایسے بھی دکھائی جن کے ساتھ مرد ہوتے ہیں داڑھی ہوتی ہے ٹوپی ہوتی ہے کیسے ایسی عورتوں کو لے کے چلتے مجھے تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنی کھلی کھلی برائیاں کیوں سمجھ میں نہیں آتی ایمان رخصت تو نہیں ہو گیا کیا جب امام ہوں رحمۃ اللہ کے تو زمانے میں رخصت ہوا ہے تو یقیناً رخصت ہوا ہوگا فتوا تو کوئی دے گا نہیں فتوا تو کوئی دے گا نہیں مفتی محمود صاحب کیا فرما رہے ہیں مانیں گے نہیں نہیں جتنے مفتی کا نام تم تراوی کے بارے میں لوگوں ان کے کسی کی نہیں مانیں گے سمجھ گئے شکیل بھائی اس سے ہٹ کر بات کرو یہ نہیں مانیں گے اچھا مت مانو فرماتے ہیں محض تراوی میں قرآن شریف سنانے پر اجرت لینا اور دینا جائز نہیں دینے والے اور لینے والے دونوں گنہ گار ہوں گے اور ثواب سے محروم رہیں گے اب نیا فتوا والا ہے نہیں نہیں ان کو تو ثواب مل جائے گا اب ان سے بڑے مفتی آئے نا اب یہ بڑے بڑے آئے ہیں یہ بڑے بڑے مفتی ہیں یہ سارے مفتیان اکرام کرام کے تقوی کی داستان ہے کتابیں اٹھا کے دیکھو یہ ان کے تقوی کی داستان ہے اور ہم سے بدنگاہی نہیں چھوٹتی غیبت نہیں چھوٹتی حرام نہیں چھوٹتا اور ہم کچھ لکھیں ہم ہم ہیں پڑھو سنو دونوں گنہگار ہیں ثواب سے اگر بلا اجرت سنانے والا نہ ملے تو علم طرح کیسے تراوی پڑھیں حضرت جی مانا یوسف احمد فرماتے تھے دل چاہے تو بھی کر دل نہ چاہے تو بھی کر کیا کر خالی دین کی محنت نہیں امال دین کی محنت کے ساتھ امال دل چاہے تو بھی کر دل نہ چاہے تو بھی کر دل کے چاہنے پر کیا تو یہ حز نفس ہے اصل تو وہ ہے کہ دل نہیں چاہا تو خدا کے لیے کیا اب اور دوستو کیا مشکل ہے اگر آپ کیا ہوا ہے ابا ابھی ستائیسویں تو آئی نہیں نا ستائیسویں نہیں آئی نا آپ اعلان کرو بالکل چندہ جس نے جس نے دیا تھا سب اپنا چندہ لے کے چلے جائیں اس دفعہ نہیں ہوگا آپ کیوں بغاوت سے ڈرتے ہیں کون آپ کا بگاڑ سکتا ہے اگر خدا کے سوائے کوئی بگاڑنے والا ہو تو پھر ڈریے اگر یہ یقین دل میں بیٹھا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی بگاڑ سکتا ہے تو پھر ڈریے پھر کیجیے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے پھر اپنے انجام کو آپ جانیے اللہ جانے اور اگر آپ کے دل کے اندر یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا تو پھر کیجیے اعلان نہیں لیا جائے گا نہیں دیا جائے گا کہنے دو لوگوں کو جائز ناجائز کے کے فتح بالکل اس مسجد میں نہیں ہوگا میں اس مسجد کا ذمہ دار ہوں یہاں ہو کر میری پکڑ ہوگی میں ہونے نہیں دوں گا اگر بلا اجرت سنانے والا نہ ملے تو الم طرح کیب سے تراوی پڑے فتح محمودیہ جلد سات سفا نمبر ایک سو اکہتر حضرت مفتی رشید احمد صاحب یہ کون مفتی رشید احمد صاحب احسن الفتاوا اب تفصیل میں آپ جائیے میرے پاس وقت کم ہے فرماتے خدمت کے نام سے نقد یا کپڑے وغیرہ دینا بھی معاوضہ ہی ہے اور اجرت طے کرنے کے مقابلے میں زیادہ برا ہے کبھی لکھا ہے برا ہے اس لیے کہ اس میں دو گنا ہے ایک قرآن سنانے پر اجرت کا گنا دوسرے جہالت اجرت کا گنا جہالت اجرت آپ بہت سمجھتے ہوں گے اتنے سمجھے ہیں کہ دو جملہ سمجھا نہیں سکتے جہالت اجرت کا کیا مطلب یہ طے نہیں ہوا کہ کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا یہ جہادت اجرت کیوں مانا یہی ہے اور یہ ناجائز ہے یہ کیا ہے یہ ناجائز ہے تو ایک کام یہ بھی ہو گیا کہ بغیر طے کیے دیا گیا کیا دیں گے نہ دیں گے تو یہ اور برا ہے اور طے کیا وہ بھی برا ہے کہتے ہم تو طے ہی نہیں کرتے لیکن دینا ہے ہاں حضرت مفتی محمد یاسین صاحب فرماتے تراوی میں ختم قرآن پر اجرت مقرر کرنا خواصران ہو جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں جیسا اس سے کہا گیا بچے سے کہ پندرہ ہزار دیں گے یا بطور پور و عادات ہو جیسا کہ آج کل عموماً رائج ہے کہ جہاں قرآن ختم ہوا ہدیہ دیا دونوں صورتوں میں جائز نہیں فتح احیاء العلوم حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاج پوری نام سنا ہے آپ نے ابھی ابھی گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند کرے کوئی دیکھتا تھا تو کہتا تھا فرشتے ہیں کیا یہ فرشتوں میں سے ہے کیا اللہ نے ایسا بنایا تھا جیسے حضرت قاری امیر حسن صاحب کو دیکھے تو ایسا لگتا ہے فرشتہ ہے کیا یہ حضرت کو اللہ نے ایسا بنایا تھا سادات میں سے تھے بہت بڑے مفتی پوری دنیا میں مانے گئے ہم نہیں مانیں گے شکیل بھائی اس لیے کہ تراوی کے خلاف بولے تو ہم ان کو بھی نہیں مانیں گے ہم تو نف کے شکار ہے ہم تو اس کی مانیں گے کیا فرما رہے ہیں بے شک تراوی میں اجرت لینا دینا جائز نہیں لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں اس سے اچھا یہ کہ علم کیف کیسے پڑھی جائے اصل بات ہے کل میں حضرت کے پاس گیا تھا میرے شیخ آئے اور میں نے کہا تھا حضرت اس کا بیان کئی سال سے ہو رہا ہے لوگ بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں گالیاں سن رہے ہیں تو کہا اس سے کیا ہوتا ہے کہو تمہاری بات کہا اس سے کیا ہوتا ہے کہو تمہاری بات اور اس کے پہلے کہا تھا فسدا بیما مت قرآن کی آیت پڑھ کے کہا تھا اس بات کو کہ کھول کھول کر بیان کرو کہہ رہے تھے لوگوں کو بلا بھلا اس کی پرواہ مت کرو ہاں بھائی ہاں فقیر النف حضرت مونا رشید احمد صاحب گنگوئی تحریر فرماتے ہیں حضرت شیخ نے بڑا مانا حضرت شیخ کے شیخ نے بھی بڑا مانا حضرت رائے پوری نے بڑا مانا حضرت عبد القادر رائے پوری کے شیخ مفتی عبد الرحیم صاحب رائے پوری نے بھی اپنا بڑا مانا ہاں؟ یہ مفتی رشید مفتی رشید احمد گنگوئی کون ہے لوگوں نے کہا حضرت بینائی چلی جا رہی ہے کم ہو گئی اب دکھائی نہیں دے گا آپریشن کرا لیجئے کا بغیر سجدے کی نماز نہیں پڑھوں گا سجدے میں اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے تم لوگ چاہتے ہو آپریشن کرا کے رہنے دو بغیر آنکھ کے جیوں گا کہا ڈاکٹر ایسا طے کر لیا گیا فجر بعد آپریشن کرائے گا کرے گا اور زہر کی نماز سجدے کے ساتھ پڑھنے اب کیا انکار ہے اب سنو آگے کی بات فرمایا تم لوگوں نے تو دکھ کر دیا پریشان کر دیا میاں سنو حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ میری زبان میں میں سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کی بینائی لے لے اور اس پر صبر کرے تو اس کے لیے جنت ہے میری جنت کیوں چھین تو یہ وہ لوگوں میں میاں وہ لوگوں میں ہے یہ وہ لوگوں میں کیا فتوے دیں گے آپ کی آپ کی فرنی کی لالچ میں دیں گے آپ کے ہدیے کی لالچ میں دیں گے کیا لکھ رہے ہیں سنیے حریماں رشید احمد گنگوئی تحریر فرماتے ہیں قرآن شریف پڑھانے کی اجرت لینا درست ہے سنیے پڑھنے کی نہیں قرآن شریف پڑھانے کی اجرت لینا درست ہے مگر رمضان شریف میں جو قرآن پاک تراوی نوافل میں سنایا جاتا ہے اس کی اجرت دینی لینی دونوں حرام ہیں آمدنی مساجد سے یہ خرچ اور بھی زیادہ برا ہے بلکہ متولی پر اس کا زمان آئے گا مفتی اعظم حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب کی عبارات ملاحظہ ہوں اجرت دے کر قرآن کریم تراوی میں پڑھوانا درست نہیں اگر بے اجرت لیے ہوئے پڑھنے والا حافظ نہ ملے تو سورت سے تراوی پڑھنا بہتر ہے لیکن قرآن مجید تراوی میں سنانے کی اجرت لینا دینا جائز نہیں اگر معاملہ قرآن مجید کے سنانے کے لیے ہوا تھا تو ناجائز تھا روپیہ دینا واجب تراوی واجب تراوی کے معاوضے میں جائز نہیں ہے تو اس کا ثواب کیا ملے گا اجرت دینا اور لینا قرآن شریف کے سننے اور پڑھنے کے لیے جائز نہیں اور اس میں کسی کو ثواب نہیں ملتا نہ پڑھنے والوں کو اور نہ سننے والوں کو اور سنت قرآن اور سنت قرآن کی اس طرح اور سنت قرآن کی اس طرح ادا نہیں ہوتی یعنی تراوی ان کی ادا نہیں ہوئی قرآن کے سننے کی سنت جو تھی وہ ادا نہیں بولے چلے گا یقین بھائی چلے گا سب چلے گا مگر میری مسجد کے خلاف نہیں چلے گا میرے یہاں جو آتا ہے ہوا ہے وہ تو سب چلے گا ان فتحوں کو رکھو اپنے پاس لینے کی شرط نہ لگانا شرط لگانے سے زیادہ مضر ہے اور یہی عرف ہے جو مشروط کے حکم ہو کر ناجائز ہے اور کتنا سناؤ ہاں؟ کہتے ہیں امام بنا لو کیا کہتے ہیں امام بنا لو ختم قرآن کے موقع پر لینا دینا ناجائز ہے اگر امام اول کو بلا خطا معذول کر کے ان حافظ صاحب کو مہینے بھر کا عارضی امام بنایا گیا تو یہ بہانہ ظلم پر مبنی ہے جو ناجائز ہے اگر اس مہینے میں دونوں کی امامت کی تنخواہ دی گئی تو اصراف پر مبنی ہے جو مسجد کے پیسے سے بالکل جائز نہیں ہے اور اگر تنخواہ سے تراوی پڑھانے والے کو ملی سابقہ امام کو نہیں دی گئی تو یہ اس پر ظلم ہوا جو ناجائز ہے ہاں؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا ہے بالکل کہ نہیں مانیں گے چاہے مائنس میں ڈگری مائنس میں چل رہی ہو لیکن ہم سبھی لگا کر رہیں گے ہاں؟ کہ ایک آدمی ضرورت کے ہوگی دو گھٹ پانی پیتا ہے کہ پیئیں گے تو پیشاب لگے گا ٹھنڈک بہت ہے کہنے لگا میرے مہینے کا زمانہ آیا ہے سبیل لگانے کا ہم تو لگائیں گے ہاں؟ ایک قوم نے ایسے طے کر لیا ہم نے بھی ایسے ہی طے کر لیا مدینہ پاک میں تھا سن چھیاسی کی بات ہے ایک صاحب جد کرنے لگے کہنے لگے آج ہمارے یہاں آپ کھانا کھا لیجیے میں نے کیوں اسی بلڈنگ میں جہاں ٹہرا تھا کہنے لگا کھچڑا پکا ہے ہم نے کہا شربت بھی ہے تو کہاں ہے سمجھنے کہا تب تو ٹھیک ہے خالی کھچڑی کی بات ہوتی تو ٹھیک نہیں تھی تو سمجھے کہ میں تیار ہو گیا تو کہنے لگے نہیں نہیں کھچڑا بھی ارے حالی صاحب کھچڑا بھی ہے شربت بھی ہے سب ہے آپ چلیے تو صحیح تو میں نے کہا یہ آج کے دن کیوں پکایا ہے کیا شریعت میں ہے کہیں تو کہنے حای صاحب دیکھو میں شریعت تو جانتا نہیں میں شریعت کو جانتا ہوں میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ قرآن پاک میں دو صورت ہے ایک ہے یاسین اور ایک ہے عبد الرحمان میں نے کہا شہباز علم تو ہمارا اتنا ہے لیکن فتوا کسی کا مانیں گے نہیں ہم خود دیں گے علم ہمارا اتنا ہے اور المعروف کل مشروط کہو تو نہیں سمجھتے اور فتوا تو ہم دیں گے فتوا تم مت دو اور یہ اہل دیوبند میاں چھوڑو یہ جب سے دوبندی آئے جبھی سے چوبیس نمبر چھبیس نمبر چلا میاں جب سے نہیں چلا جب سے چھبیس نمبر آیا تب سے اختلاف ہوا دیوبندی تو حضور کے زمانے سے اس لیے کہ مطابقت عمل میں دیکھو ان کو ڈگری نہیں دی گئی تھی لیکن یہ تو اسی مسلک کے کہ جہاں نبی کا مسلک تھا وہاں کے پھر بھی شکیل بھائی دیکھو ابھی تم یہ سب بہت بول چکے تھوڑی کوئی گنجائش نکالو تو ایسا کرو میری مسجد میں تم لوگ جتنا قرضہ میرے اوپر ہے سب اتروا دو تو کوئی گنجائش نکلواؤں جو بند خط لکھو کہ بھائی کوئی گنجائش دو تم یہاں یہاں تو کچھ چلنے والی نہیں تم مجھ کو سونے میں تول دو تو بھی نہیں چلے گی دو چار ہزار میٹر نے دو چار ہزار ایکڑ کا بھی اگر لکھ دو گے میرے نام پر تو بھی نیچے چلی گئے خدا کی قسم اللہ کے رسول سزم کی شریعت میں ساری کائن سارے ساری دنیا مچھر کے پر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ایکڑ کیا چیز یہ ہے کیا جس کڑی دنیا کے پیچھے بھاگ کر پورا دین برباد کر رہے ہیں پوری دنیا مچھر کے برابر کے برابر نہیں ہے اگر پچیس ہزار ہڈیا ملا تو کون سے پر کا ٹکڑا ملا یہ مچھر کے پر کا کتنا بڑا ٹکڑا ہاتھ آیا کہاں گوتے کھا رہے ہیں کہاں دھوکے کھا رہے ہیں سچی توبہ کر کے اللہ کے سامنے گڑا کے معافی مانگ کر اپنی اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کرے اگر رمضان میں ہٹ دھرمی باقی رہی سال پورا گزر گیا اور موت اسی میں آ گئی تو ہٹ دھرمی کے ساتھ موت آئے گی ہاں اس لیے کہ جیسا رمضان گزرتا ہے ویسے سال گزرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے بارے میں پوچھ پوچھ کر علماء سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان کے بیسویں بیسواں رمضان چل رہا ہے رمضان زندگی بدلنے کے لیے آیا تھا اب ہم خود غور کریں نماز کتنی بدلی تلاوت کتنی بدلی ذکر کتنا بدلا فکر کتنی بدلی یہ دیکھیں جیسی تھی ویسی تو ناکام بدل گئی تو کامیاب نماز میں دل زیادہ لگا تلاوت میں دل دل لگنے لگا تعداد بڑی نہیں ایک قرآن ختم کیا پانچ یہ نہیں دل لگنے لگا اللہ کی یاد میں اچھا لگنے لگا گنا بالکل چھوٹ گئے تاج کی رغبت ایسی ہو گئی تاج کے بغیر جی نہیں چلتا نبی علیہ صلاحت السلام کی اتباع میں اس مہینے میں اتنی سنتیں سیکھا کہ سنتوں کے لیے ہماری زندگی کے جتنی غفلت کے دن تھے اب ایسے گزرے کہ جتنے عمل کرتے تھے سب سنت کے مطابق ہو گئے اگر یہ سب ہے تو اس رمضان کا نفع ہمیں پہنچ گیا اور اگر نہیں ہے تو رمضان نفع تو دے کر گیا بہتوں کو دے کر گیا ہم ہی محروم رہے لیکن اللہ کا دستور بڑا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطی کرنے والوں کو بہت جلدی سے معاف کر دیتا ہے اس لیے ابھی چند دن باقی رہ گئے میں دعا تو نہیں کراؤں گا میں بیان اتنا تھک چکا ہوں دعا کے رونے دھونے سے اور تکلیف میری بڑھ جائے گی میرے سب دو گھنٹہ تقریباً بیان ہو گیا تقریباً کیا پورا دو گھنٹے ہو گئے اس لیے اب اٹھ کر جو جائیں تو یہ طے کر کے جائیں اور اس میں ایک خاص بات ہے جو گناہ ہم کرتے ہیں اور ہم ایمان ہے تو جانتے ہیں کہ یہ گنا کرتے ہیں اسے اللہ کے سامنے روک کر گروا کر پیش کر دیں کہ اللہ رمضان کا رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے آخری کا ہے ہاں؟ کیا ہے آگ سے خلاسی اور آگ میں نافرمانی کی وجہ سے جائے گا آدمی کیا کی وجہ سے جائے گا اور اگر نافرمانی کر چکا تو آگ سے خلافی آگ سے خلافی مطلب کہ بڑے برے عمل کر کے آگ کے مستحق ہو گئے تھے لیکن رمضان کی برکتوں میں رو دھو کر اللہ پاک کو منا لیا ہے اور یہ آخری اشرے میں اور بھی منا کر بس اب آپ جہنم سے چھٹکارا پائیں گے اللہ کی طرف سے انعام ملے گا اس لیے ہر دھرمی چھوڑی جائے اور یہ ہوتا ہے چھوڑ دیا جائے ہمارے یہاں چلتا ہے یہ سب چھوڑ دیا جائے شریعت میں جو ہوتا ہے آج سے ہم وہی کریں گے پکے ارادے کے ساتھ اٹھے اور جہاں غلطیاں ہوتی ہیں وہاں اللہ کے سامنے رکھ کر توبہ استفا ہے اللہ ہوتا ہے ہوا ہے بہت ہوا ہے آپ مجھے معاف کر دیجئے اور بچا دیجئے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ عبدی سبحان اللہ حمدی کا نہ شبی اللہ اللہ کا و نہ الیک